اب قیامت تک آنے والی امت تک دین پہنچانے کی ذمہ داری امت کے ذمہ ہی چھوڑی اور اگلا کوئی نبی نہیں آئے گا آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ ذمہ داری ڈالی ہیں کہ قیامت تک آنے والوں تک پہنچا پہنچاوے خود اپنی ذات سے دین پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا لیں خود اپنی ذات سے بنے اور دوسرے لوگ بنے اس کی محنت اور کوشش کریں یہ ایک بہت مقدس بہت مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے احسن قولا من دعا وعمل تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہتے دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہو خربوں کی باتیں ہو رہی بڑی بڑی ریاستوں کی حکومتیں حکومتوں کی باتیں ہو رہی ہو لیکن وہ ساری باتیں ہیچ ہیں کچھ نہیں سب سے اونچی بات اس کی ہے سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاو اور خود بھی اچھے عمل کرے وہاں میرا سوال ہے من ہے اور پھر اس پر اس پہنچانے پر اپنے اچھے عمل پر کوئی غرور نہ ہو کوئی گمن نہ ہو اپنی برسری نہ چاہتا ہو بلکہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا یہ اس محنت کا مطلوب ہے کہ ہماری یہ استعدادیں جو ہیں وہ ٹھکانے لگے جو اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی ہے اور یہ استعداد ہر ایک میں ہے ہر فرد میں ہے کہ وہ اپنی ذات سے عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی اچھے عمل کی تلقین کریں اس کی استعداد اس امت کے ہر فرد میں ہے اگر وہ اپنی استعداد کو اس رخ پر شکانے لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت میں نکھار پیدا کر دے گا اور اس سے کام لے لے گا اور اگر آدمی لاپرواہی برتے گا اب یہ ایک بڑا مجمع ہے جو کام میں لگنے کے بعد لاپرواہی سے چل رہا ہے احساس نہیں ہے شور نہیں ہے جیسے بچہ ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے لاپرواہی اس میں غالب ہوتی ہے ایسا ہی ایک بڑا طبقہ ہے جو لاپرواہی سے چل رہا ہے وقت لگایا چار مہینے لگائے چھلے لگائے بیرون سفر کیے لیکن واپسی کے بعد اب احساس نہیں ہے کہ ہم نے کتنے بڑے کام میں وقت لگایا ہے ہم جس کام سے جڑے ہیں وہ کتنا بڑا کام ہے جو کتنی اہم ذمہ داری اس کا احساس احساس ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بڑی چیز احساس ذمہ داری آدمی کی نیند حرام کر دیتی ہے ذمہ داری کا احساس پھر آدمی نیند نہیں آتی جب احساس ہے ذمہ داری کا بھوک نہیں لگتی ایسے سے ذمہ داری میں لوگ کھانا پیش کر بولا ابھی نہیں ابھی کام پورا نہیں ہوا جب کام پورا ہوگا تب کھانا کھائیں گے ایک ذمہ داری کا بوجھ اور اس میں یہی مطلوب ہے کہ ہر آدمی ہر ساتھی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاوے ہر آدمی ذمہ دار یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے کہ جو باہر سے جس تھیلی میں یا کسی باکس میں پیک کر کے آدمی کو دی جائے کہ اجتماع میں بلاوے اور پھر اجتماع سے ایسا داری ذمہ داری کا بوجھ کا پیکنگ کرے باکس میں بھر کے اور پھر ہر ایک کو دے دے ایک ایک گفٹ کے لو بھائی لے جاؤ کر اب اس میں سے نکال نکال کے سال بھر استعمال کریو آئندہ سال ختم ہو جائے پھر اگلے اجتماع میں آئیے پھر پیکنگ کر کے دے دیں گے یہ آدمی کے اندر جنریٹ ہونے والی چیز ہے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کی ایک کیفیت جیسے یہ ہم کار نبوت کہتے ہیں کہ بھائی نبیوں والا کام ہے تو ایسے ہی نبیوں والا غم نبیوں والا درد نبیوں والی فکر اندر ایک بے چینی اپنی بے دینی کی اور امت کی بے دینی کے لیے بے چین ہونا بے قرار ہونا ایسی بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ اس کا سرمایہ ہے اندر کی وہ بے چینی اور بے قراری تقریر کرنا آ گیا تو تبلیغ آ گئی ایسا نہیں بات کرنا آ گیا تبلیغ آ گئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی ایک بے چینی اور بے قراری ہے جو ان حالات کو دیکھ کر آدمی کو بے چین کر رہی ہو ورنہ بے حسی ہے بےحسی اور بے حسی کے ساتھ آدمی دنیا کا کام نہیں کر پاتا ایک آدمی دکان پر بچے کو بٹھا کر گیا ہے وہاں گاہک لائن لگا کے کھڑے ہیں اور یہ ناشتہ کر رہا ہے اپنے دوستوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے اس کا باپ آئے گا کیا کرے گا بولو نا بھائی ارے بولو نا یہ بےحص ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں باہر لوگ کھڑے ہیں اور یہ باتیں کر رہا ہے اپنے دوستوں سے اور یہ اپنی ضرورت میں لگا ہوا ہے ناشتہ کر رہا ہے امت کے ایک طرف یہ حالات ہیں ہمارے سامنے بے دینی کے عقائد کے لائن سے عبادات کے لائن سے معاملات میں معاشرت میں اخلاقی گراوٹ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں کہ ابھی اندر وہ درد نبوت پیدا نہیں ہوا ہے وہاں تو حضور علیہ السلاۃ السلام بے چین ہے قرار ہیں آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پکتی اور آواز آتی ہے ویسی آواز آتی تھی صحابہ کہتے ہیں کانا متواصل حضان وہ دائم الفکر فکر تھی کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام ہمیشہ غمگین نظر آتے تھے اور ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے ہمیشہ گہری سوچ چاہتے تو کیا پوری کرتے کئی کئی دنوں کے فاقے ہو جاتے تھے خواہشات تو کیا پوری کرتے بھائی یہ ڈش لاؤ اور یہ کھانا ہے اور صبح ایسا ناشتہ چاہیے اور شام کو یہ چاہیے اور جمعہ کے دن فلاں ہوٹل میں اور اتوار کے دن فلاں جگہ اور یہ پھل کا موسم آیا تو فلاں پھل اور یہ پھل اس کی تو کہاں فرصت تھی ضرورتیں پوری ہونے کا مسئلہ تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں گھر میں فاقہ ہو رہا ہے آپ کے اوپر ایک دھن سوار ہیں کہ کیسے میں لوگوں تک دین پہنچا دوں اور کیسے ایک ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اندر کا ایک درد اندر کا ایک غم وہ اصل بنیاد ہے پھر آدمی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اندر ایک دھن سوار ہے کام کرنے کی تو پھر آدمی کو نہ بیماری رکاوٹ ہے نہ مشغولی رکاوٹ ہے نہ جوانی رکاوٹ ہے نہ بڑھاپا رکاوٹ ہے اور نہ اور کوئی آزار اس کے لیے رکاوٹ بن سکیں گے وہ ہر چیز کے ساتھ اللہ کا کام کرتا رہے گا ہر چیز کے ساتھ کرے گا کوئی چیز مانے نہیں ہوگی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی یہ آدمی گھنٹے نہیں گنے گا پھر دن نہیں گنے گا تقاضا دیکھے تقاضا کیا ہے کام کتنا باقی ہے کام کتنا باقی ہے پھر وہ ہر وقت اسی سوچ میں ہے ایک کام پورا نہیں کیا دوسرا کام سوچے گا وہ ایک کام ابھی پورا نہیں کیا ہے اس سے پہلے دوسرا کہ فلاں جگہ جانا ہے فلاں سے ملنا یہ کام اس کی تدبیر ہے سوچے گا اندر سے بے چین ہوگا بے فرار ہوگا اپنی ضرورتیں چلتے چلتے پوری کر دے گا اپنی ضرورتیں چلتے چلتے پوری کر دے گا خواہشات کی طرف جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے نہیں کہہ سکتا یہ لیکن اس کے لیے وہ اندر کا درد مصروب ہے اندر ایک درد پیدا ہو اندر جو جو حضور علیہ السلاط السلام کے قلب اثر میں تھا اور پھر آپ سے وہ منتقل ہوا صحابہ میں اور پھر ہر زمانے میں ہر زمانے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنتیں جو ہیں وہ منتقل ہوئی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم بھی اللہ تعالیٰ حضور کے افراد کے امت کے سینوں میں داخل کرتا ہے پھر ایسے چند دیوانے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں چند دیوانے ایک مانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے وہ ہزاروں وہ اندر کا ایک غم تھا اندر کا ایک درد تھا اندر کا ایک درد تھا کہ کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے تو اسباب کی قلت کے ساتھ اور آدمیوں کی قلت کے ساتھ ایک کام شروع کیا انہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کا درد غم پھر ان کا اخلاص ان کی اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے عالم میں پہنچا دیا اور ایسے ان کے جیسے پتہ نہیں کتنے افراد دنیا میں تیار ہو گئے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں کام کیا اور ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے اس موقع کو گواہ میں نہیں اپنی بے حسی کو دور کرے اپنی جو اندر بے حسی ہے اس کو دور کرے ختم کرے ایک مدت ہو گئی کام کرتے کرتے کسی کو دس سال کسی کو بیس سال کسی کو پچیس سال کسی کو تیس سال کسی کو چالیس سال ہو گئے یہ تو پہلے ہی دن کا اس کام کا جو پہلے ہی دن کا نظام ہے کہ اس میں آدمی جیسے کام کا طریقہ کار لے گا اسی طرح کام کی فکر اٹھا کر یہ جائے گا بے چینی اور بے قراری اپنے اندر ایک کیفیت بے چینی اور بے قراری کی کیفیت لے کر آدمی جائے گا اور دنیا اور دنیا کے تقاضے مغلوب ہوں گے دین اور دین کے تقاضے اس پر غالب ہوں گے دین اور دین کی محنت کے تقاضے اس پر اس پر سوار ہو جائیں گے اپنی حاجتیں مغلوب ہو جائیں گی اپنی حاجتیں کاٹ کر اپنی ضرورتوں کو موخر کر کے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو موخر کر کے اللہ کا کام کرنے کے آدمی ٹھان لیں کہ مجھے اللہ کا کام کرنا ہے جیسے آدمی کاروبار ضرورتوں کو موخر کر کے کرتا ہے سیزن کا موقع ہے سیزن کا تو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے دوپہر کا کھانا بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور رات میں دیر سے آ رہے ہیں کہاں سے بھائی سیزن چل رہی ہے کوئی چھیڑتا نہیں ہے تبلیغ والے بھی گھبراتے ہیں بھائی ابھی سیزن ہے ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا ارے بولو نا بھائی ہاں؟ میں سے تو کوئی ہلتا بھی نہیں ویسے ذرا اتنی سردی لگ رہی ہے ہاں؟ کہ ضرورتیں ساری موخر کر دیتے ہیں اور لگے ہوئے سب جگہ ایک ہی بات ہے سیزن ہمارا تو سیزن گھر میں بھی گھر میں گھروں بھی باتوں کرے کہ ہمارا آیا کہ سیزن چالے بپور نہ کھاوا نہیں آتا تمہارا گھر تھی کہ نہ سیزن چالے بچوں کو پوچھا ابا کہ ہمارا سیزن چالے جیسے وہ سیزن سوار ہو جاتی ہے سب پر ایسے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ کام ہم پر سوار ہو جائے اس کی ایسی فکر غالب آ جاتی اور اندر انسانیت کے ہمدردی اور خیر کا ایسا جذبہ غالب آ جاوے جب آدمی رات دن ایک کر کے رات دن ایک کر کے جو ترتیبیں اور جو نظام بزرگوں نے قائم کیا ہے اس نظام پر اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈال کر دھیرے دھیرے پھر آگے بڑھے پھر ترقی کرے اس کی ہر دن ہمارا ترقی کا ہو ہر مہینہ ہمارا پچھلے مہینے سے بہتر گزر رہا ہو ہر سال ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں قربانی میں آگے جا رہا ہو پیچھے نہ آ رہا ہے اپنی عبادات کے اعتبار سے اپنے معمولات کے اعتبار سے اپنی دعوت کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے انفاق اور خرچ کرنے کے اعتبار سے اور جو مطلوبہ صفات ہیں صبر و شکر تقوا توقل کے اعتبار سے ہمارا ہر دن جو ہے ترقی کا ہو ہر دن ترقی کا ہو اور ساری چیزیں طرح جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے ارے ہوتا نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ بڑا ہو جاوے اور اس کی پشت کم چھوٹی رہ جاوے یا اس کے ہاتھ تو بڑھ رہے پیر نہ بڑھے اس کا منہ بڑھ رہا ہو کان نہ بڑھے تو کہ یہ اس کا عائب ہو جائے گا ایسے اپنے عقائد میں اللہ کے ساتھ کے تعلق میں حضور علیہ السلاۃ السلام کی محبت میں اور دین کی عظمت میں عبادات میں اخلاق میں معاشرت میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں اور جتنے صفات ہیں صفات ایمانیہ ان تمام صفات کے ساتھ ہماری ترقی ہو رہی ہے اور اس کے لیے امان دعوت ہے یہ جو امان دعوت کا نظام ہے مقامی جو محنت کا ہمارا نظام ہے وہ اسی کا ہے کہ روزانہ کام کرنے والا اپنے صفات و ایمان کے اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے دوسروں کو اس چیز کی دعوت دیتا رہے گا اور ان پر محنت کرتا رہے گا اپنے گھر پر محنت کرتا رہے اپنے محلے پر محنت کرے قرب و جوار کی بستیوں پر محنت کرے یہ اس کا ایک بہترین نظام ہے اور بڑا مؤثر نظام بس ضرورت ہے کہ اس کی اس کو اس اہتمام کے ساتھ ایک درد ایک دکھ بنا کر اس کو کیا جاوے کہ یہ ہمارے زندگی کا ایک کام ہے جس کو ہمیں سارے کاموں کے مقابلے میں سب سے اچھا سے اچھا اور سب سے بہتر انداز میں اس کو کرنا ہے جب بندہ ٹھان لیں تو اس کی یہ نیت اس کے لیے کافی ہے لیکن ابھی ہم نے پختہ ارادے نہیں کیے پختہ ارادے سے مانا کہ کرنے کا فیصلہ کرنے کا بولو نا بھائی کرنے کا ابھی ہم انشاءاللہ شاء کہنے کے عادی ہو گئے متکلم بات کیا بھائی بولو بھائی کرے ہاں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کہنے کے دوسرے لمحے میں بھی یاد ہم کو نہیں کہ ہم نے کس چیز کا انشاءاللہ کیا سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کسی بات کا فیصلہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فیصلے کیے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے پہلے دو کام سنیں گے اور بولو نا بھائی ذرا زور سے بولو جو سو رہے سب کیا رہے ہیں سب کی نیند خراب کرنی اپنوں کو آج نہ سونا ہے نہ سونے بولو نا زور سے نہ سوئیں گے نہ تو کیا کرنا ہے حضور صاحبہ نے کیا کیا صحابہ نے کیا کیا یہ فیصلہ کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سنیں گے بھی اور جاگیں گے تو سنیں گے نا اور سنیں گے تو پھر سنیں گے اور مانیں گے پھر دوسری بات کا کیا و پیمان کیا پھر یوسری اور پھر اس کہ آپ کی بات ہم تنگی میں بھی مانیں گے اور فراخی میں بھی مانیں گے یعنی حالات اچھے ہوں گے سازگار ہوں گے تب بھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور حالات حالات ناسازگار ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے مندی ہوگی بیماری ہوگی خوف ہوگا یا اور کوئی وجہ ہوگی کہ حالات ناسازگار ہوں گے تب بھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور پھر آگے اور عہد کیا کہ ہم کو اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے اور بولو نا بھائی منشتن و منشتن و مکرہن کہ ہم کو اچھا لگا تب بھی مانیں گے اور اچھا نہیں لگا بولو نا بھائی بیرون کے لیے آتے فضل جی تو بیرون گراؤن سے کمار تو جو لاگے تھے ہارو لاگے تھے لیکن پھر بھی نہیں بھائی تقاضا ہے ہم جائیں گے سالانہ چار مہینے کے لیے آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے جی پر پتھر رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو عہد کیا ہے کہ ہم کام کریں گے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کو کریں گے ہم شکن و مکرہن اور پھر آخری بات جو ہے سب سے بھاری بات آخری بات سب سے کام میں لگ جانے کے بعد کل جانے کے بعد جو آخری بات ہے جس کا ہے و پیمان کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلیٰ اثرتن علینا کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی کریں گے دوسروں کو آگے بڑھایا جائے گا تب بھی ہم کام کریں گے اس بات کا عہد و پیمان کروا لیا تو اس میں کیا کیا جتنی رگیں تھی وہ ساری کاٹ دی جتنی رگیں تھی وہ ایک تو پہلی رگ کون سی سننے کا نہیں وہ کاٹ دی کہ سنیں گے دوسری رگ کون سی ہے مانیں گے تو وہ بھی کاٹ دی کہ نہیں مانیں گے تیسری رگ کون سی اچھا لگا تب کریں تو وہ بھی نہیں لگے گا تب بھی کریں گے اچھا لگا تب بھی کریں گے اور جی چاہے گا تب بھی کریں گے نہیں چاہے گا حالات سازگار ہوں گے تب بھی کریں گے اور حالات ناسازگار سازگار ہوں گے تب بھی اور آخری جو سب سے مشکل کام تھا کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی ہم کریں گے ساری رگے کاٹ دی اب جانور حلال اب جانور حلال ہو گئے اب اس کا گوشت پوش اس کی بھیجا کلیجا سب حلال اور اگر رگے پوری نہ کٹے تو بولو نا بھائی حلال ہوگا آدھا حلال ہو جائے گا رگے پوری نہیں کٹے تو آدھا حلال ہوگا تو اپنے طے کرو کہ آج اپنے پورے حلال ہو جانے کا کون کون تیار ہے اس کے لیے اب جو یہ اپنی مجلس ہوتی ہے کارگزاری کے عنوان پر اس مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے ایک نہج کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آئے گا پورے علاقے میں جو بزرگوں نے بات چلائی کہ ہمارا کام ایک نہج کے ساتھ یعنی ایک طریقہ اور پوری قربانی کے ساتھ یہ مقامی اعمال کا جو ہمارا نظام ہے اللہ کا فضل ہے برسوں سے ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ہم صحیح معاموں میں اس کا تجزیہ کریں گے خود اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے ورنہ امال دعوت میں بڑی تاثیر ہے اعمال دعوت میں بڑی تاثیر ہے عمومی گشتوں میں گھر گھر کی ملاقاتوں میں یہ تعلیم کا حلقہ جو ہے نا تعلیم کا وہ بڑا طاقتور عمل ہے لیکن کہیں کمی رہتی ہے اس میں نتائج ملنا نتائج بہت سلو آ رہا ہے نتائج بہت سلو آ رہا ہے یہ جو ہمارا مذاکرہ ہے اس لیے ہے کہ ہمارا کام ایک نہج کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ ہو ایک نہج کے ساتھ اور کام صحیح ہو اس لیے کہ کوئی بھی کام ہے وہ صحیح ہوگا تو فائدہ پہنچائے گا اور ذرا سا اس میں انیس بیس ہو گیا تو اس کا فائدہ تو کیا بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا پوری لائن الیکٹرک کی صحیح چل رہی سب جگہ سے لیکن ایک جگہ وہ کالا اور لال دو جوائنٹ ہو گئے وائر تو کیا ہوگا بولو نا بھائی فائدہ ہوگا اور نقصان ہوگا تو بڑا بھاری نقصان ہوگا سب جگہ اس کا اثر پہنچے گا ایسے جب کام صحیح ترتیب پر ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ وہ کھیتی فائدہ پہنچائے گی دو چار کلو اناج کے دانے ہیں لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ پورے کھیت میں پھیلائے ہیں اور ترتیب کے ساتھ ڈالے ہیں تو چار کلو کے چار سو کلو ہو جائیں گے ارے ہوتا ہی اور اگر اس کو کوئی عقل مند آ کہ بھائی یہ کیا ساری ماتھا پھوڑی کرنے کی اپنی ایک ہی جگہ گھڑا کر دو ایک ہی جگہ کھڈا کھود دو اور چار کلو دانے اس میں ڈال دو اور یہ کیا ہر پندرہ دن میں اس کو کھاد ڈالنے کا ایک ساتھ سارا اکٹھا کھاد لا کر اسی کھڈے میں ڈال دے اور یہ کیا ہر ہفتے پانی پلانے کا ایک ساتھ کنویں کا وال اسی میں کھول دیا اس کی عقل مندی کام دے گی بھائی بولو نا کھیتی ہوگی نقصان ہوگا کیونکہ اپنی عقل سے کر رہا ہے ایسے ایک ترتیب بزرگوں نے قائم کر کے اللہ سے مانگ کر منوا کر منو آنسو بہا کر اللہ سے ایک کام کر ہم کو دیا ہم اس کو اسی ترتیب پر کریں گے تو نفع بہت اور کوئی بھی کام ہے پہلے دن جم نہیں جائے گا وہ آپ لوگ تو تاجر لوگ ہیں سب تجارت آدمی شروع کرتا ہے تو پھر دو چار دن میں مہینے دو مہینے میں جم نہیں جاتے سال ہاں سال بعض مرتبہ لگ جاتے ہیں کاروبار پر جمنے میں دکان شروع کیا سال بھر گزر گیا حساب کیا تو کچھ نفع نہیں آدمی کی ہمت پست ہو جاتی ہے قدم اکھڑ جاتے لیکن پرانے بیپاری ہوتے وہ کہتے گھبراؤ نہیں گھبرانے کا اسی میں سے نکلے گا سارا واپس آئے گا ابھی چاہے تمہیں خرچے کے نکالنے پڑتے ہیں ملانے پڑتے ہیں کوئی حرج نہیں چلاؤ دکان جب جم جائے گی تو سارے اکٹھے باہر آئیں گے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں ابتدا میں جوش و فروش کے ساتھ بارہ پندرہ آدمی پھر اس میں کوئی رکاوٹ آئی کچھ تکلیف آئی تو ترتیب بدل دیتے کہ اپنے ایسا کر لیں ہر آدمی دماغ چلاتا ہے تبلیغ میں تو چار مہینے میں آدمی مستحق بن جاتا ہے چار مہینے میں مستحد بن جاتا ہے حالانکہ ہم کو تو نفر اتارنے کا کہا ہے کہ ہم بزرگوں کی نفر اتارتے رہیں جیسے انہوں نے کہا ویسا کرتے رہے اشتہاد نہ کریں زیادہ اشتہاد نہ کریں زیادہ اشتہاد جو ہے نا اس سے آدمی جم نہیں پاتا یا کسی جگہ کچھ دیکھ کر آئے تو وہ اپنے یہاں شروع کر دیا کہیں سے کسی نے آ کر کچھ کہا تو وہ یہاں شروع کر دیا کوئی جماعت نے آ کر کچھ کہا تو وہ شروع کر دیا ایک بات جو بزرگوں نے ہم کو سمجھائی اور بتائی ہے اسی کو پکڑے رہیں اور اسی پر اپنے آپ کو جمائیں گے تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے اور کام چل پڑے گا اس لیے آج تب طے کرو ان شاء اللہ کہ پہلے بھی کافی ان اعمال کے مذاکرے ہوئے ہیں ابھی کچھ مختصر کارگزاری چند مسجدوں سے آ جا رہے کہ اس میں کہاں تک پڑے اور کتنا باقی ہے اس کا آپس میں مل جل کر مذاکرہ کریں لیکن کیا یہ کرو کہ انشاءاللہ جو باتیں بزرگوں کی طرف سے ہمیں ملی ہیں اسی ترتیب پر اپنے اعمال کو قائم کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ شاء بھائی کرو گے اللہ آسان سوجی طرح سے ایک ساتھی آ جاؤ جلدی بھائی طرح سے ایک آدمی آ جاؤ ہے طرح والے بھائی ادھر آنے ہے پیچھے نہیں جانا ہے بھائی محمدی مسجد کا آدمی آ جاؤ یہی آیا تھا گزشتہ سال بھی شاید ہے نا ہاں آپ بتاؤ آپ کی مسجد میں مشورہ اور روزانہ ڈھائی گھنٹے کا کیا نظام تھوڑا قریب ہو جائے ہے صبح کے اندر آج وہاں بیٹھی ہے اس کے اندر تقریباً چالیس کافی پچاس کافی اور تین ہلکے ہیں اور تین ہلکے پیچھے چھ جماعتیں ہیں تو صبح کے اندر تقریباً دو جماعتیں چلتی ہیں ملاقاتوں کے اندر اور دوسری جو جماعتیں آپ کی مسجد کے مکان کتنے ایک سو پچپن اس میں آپ نے تین جماعتیں بنائی ہیں تین جماعتیں ہیں اور تین جماعتیں ہیں اور اس کے اندر دو چھ جماعتیں بنتی ہر ہر جماعت ایک جماعت بنا دی اندر سے چھ ہاں۔ جماعتیں ہیں روزانہ محنت کرنے والی آپ کے چار مہینے والے کتنے ہیں چار مہینے والے تقریباً سو سو مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں پچاس کے اندر پچاس یہ باقی لوگ جو ہے پچاس سے دوسرے اخبار چار مہینے والے ہیں اور ان کے علاوہ بقیہ چلے والے ہوں گے اور جن کا چلہ بھی نہیں لگا وہ مسلح ہوں گے ان سب کو مشورے میں بٹھانے کی آپ کو کوشش کر دیں ہاں، کوشش بھی کرتے ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور کبھی جوڑ بھی کر لیتے ہیں تو یہ پچاس جو آپ کے بیٹھتے ہیں وہ کتنے سالوں سے ہیں پچاس بیٹھے وہ تقریباً چھ سات سال سے بیٹھے ہیں یعنی چھ سات سال سے پچاس ہی پچاس ہے تو مزید آپ نے بڑھانے کی محنت کی مانا یہ کیا ہماری مسجد کے اطراف میں تین مسجد نہیں بن گئی اور بہت سے ساتھی دوسرے شہر میں چلے گئے دو سال پہلے نو ساتھی چلے گئے آنند آ گئے رہنے کے لیے ہاں۔ اور تین مسجدیں نہیں بن گئی ان مسجد اور ماد ہاں الحمد للہ گئی جو ساتھی یہاں جڑتے تھے وہاں ہاں، جڑ گئے یہ تو بہت اچھا ہو گیا بھائی ماشاء اللہ مسجد عمر بنی وہاں بھی آنٹر ساتھی بیٹھ رہے ابرار بنی وہاں بھی مسالہ ساتھی بیٹھ رہے اور اسکول کے اندر ایک نئی مسجد بنی وہاں بھی ساتھی بیٹھ رہے فجر نمازی ہوتے آپ کی فجر کے اندر نماز تقریباً اسی پچاسی ہوتے ہیں اور باقی لوگ پیچھے جا رہے جیسے تقریباً ایک سو دس کے قریب ہوتے ہیں اور بالغ مسلمان کتنے ہیں بالغ مسلمان تقریباً ساڑھے تین سو بالغ میں اس میں سے ایک سو پندرہ آدمی ہمارے ہوتے ہیں باقی لوگ اچھا گھر گھر کی ملاقات ہوئی آپ کی ہاں، ہے آپ لوگ کس طرح کرتے کتنے دنوں میں آپ اپنے محلے کے اطراف کے سارے گھروں سے ملاقات کر لیتے ہیں بارہ سال پر چلتا ہے بعد میں ملاقات رہ جاتی بھی ہے صبح کے اندر دو جماعتیں جو چلتی ہے صبح کے اندر اور ہاں۔ وہ جماعتیں پورا کام کرتا ہے تقریباً ایک جماعت ایسی ہے جو پورا ڈھائی گھنٹہ لگاتی ہے آپ نے اپنی جماعتوں کو مکان تقسیم کر کے دیے پچاس پچاس کے بلاک برابر وہ جماعتوں نے پچاس پچاس کروڑ میں کتنے بالغ نمبر کی سے بنائی ہے ہاں بنائی ہے یعنی کمیٹی کے پاس ہے مسجد جمع کے پاس جماعت کے پاس تو پھر وہ اس فہرست کے مطابق گھر گھر کی ملاقاتیں کرتے ہیں یا کئی کو متفق جو بھی مل رہا اس سے کرتے ہیں میں یہ ہوتا ہے جو صبح کے اندر جو جمع کر رہے ہیں نا وہ گھر کی ملاقات پہنچ ہیں اور شام کی ملاقات میں کبھی کبھار کبھی ہوتی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اچھا آپ اپنی مسجد کے اعتبار سے ہفتے میں پندرہ دن میں تفصیل کرتے ہو وہ چھ جماعتوں کا کہ بھائی آپ کی چھ جماعتیں بنی تھی اور اتنے مکان تھے تو اس میں سے کتنے فیصد لوگوں نے آپ نے ہر جماعت جماعت نمبر ایک کتنے فیصد آپ کی ملاقات جماعت نمبر دو آپ کی کتنی ملاقات جماعت نمبر تین آپ کی کتنی ہوئی جماعت نمبر چار آپ کی کتنے فیصد ملاقات ایسا تفقت مسجد اور جماعت میں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے صبح کے اندر کے اندر ہوتا ہے تو ایک جماعت ایک دو ملاقاتیں ہوتی ہیں نہیں یہ تو روزانہ کا تفقل ہوا بھائی روزانہ جمع ہماری دو ملاقات ہماری دو ملاقات ہماری دو ملاقات برابر ہے اب وہ چھ دن گزر گئے ان کے پاس پچاس گھر ہیں اس پچاس گھروں میں اسی بالغ مرد مثال کے طور انہوں نے چھ دن میں ملاقاتیں کی روزانہ دو کے حساب سے بارہ کی تو آپ ہفتے کے بعد ان سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے اسی آدمیوں کی ملاقات ٹوٹل آپ کے ذمے ہے اس میں سے کتنی ہو گئے وہ کبھی ہم لوگ کمزوری آ جائے تو سب کو بٹھا کے دے دیکھو کہ مسئلے کے اور بیٹھو حلقوں کے اندر اور آپ لوگ سوچو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہلکے کے اندر تو اکثر کمزوری ہوتی ہے حلقوں کے تو آپ کو برابر آپ کو ایسا یاد پڑتا ہے کہ آپ کی مسجد وار جماعت نے آپ کی مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام بالغ مسلمانوں سے پندرہ دن میں بیس دن میں مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں ملاقات کرنی ہو پورا سال میں ہو سکتا ہے لیکن دو مہینے میں تو یہی تو ہماری بنیاد ہے اصل میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ کتنے دنوں میں بولو بھائی ذرا دور سے پندرہ دن میں ایک مرتبہ محلے کے تمام بالغ مسلمانوں سے مسجد اور جماعت ملاقات کر لیں کتنے دنوں میں اور آسان ہے آپ کے بالغ مرد کتنے بتایا آپ نے تین سو کے اوپر ہیں اور آپ کے پاس چھ جماعتیں ہیں ایک جماعت کے حصے میں کتنے بالغ مرد آئیں گے بولو نا بھائی پچاس اگر روزانہ تین ملاقاتیں کرے تو کتنے دن میں پورے ہو جائیں گے پندرہ سولہ دن میں پورے ہو جائیں گے اور کوئی لمبا کام کرنے کا نہیں تھی حالانکہ ڈھائی گھنٹہ اگر پورا لگاوے تو روزانہ پانچ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کتنی ملاقاتیں آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات ہوئی تو روزانہ پانچ ملاقاتیں آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ہو سکتی ایک جماعت تو چھ جماعتیں ہیں تو روزانہ تیس ملاقاتیں ہوگی روزانہ تیس ملاقاتیں تو مہینے کی کتنی ہو جائے گی نو سو یہ تین سو بالغ ہمارا ہے تین مرتبہ ہو جائے گی ملاقات کتنی مرتبہ ہوگی اور پھر زیادہ لمبا دوسرا وقت الگ سے نہیں دینا ہے وہی ڈھائی گھنٹہ دینے کا بھائی بات سمجھ میں آ رہے یہ ہے سیدھی ترتیب یہ صحیح ترتیب سیدھی ترتیب کہ بھائی مکانہ تقسیم کر لیے اب ہر گھر جا کر ایک ایک مسلمان بالغ مرد سے ملاقات کرنی ہے اور اس سے پوری تفصیل سے بات کر کے اس کو بات سمجھا کر اس کی تشکیل کرنی ہے تو یہ ترتیب کے ساتھ چھ چھ جماعتیں روزانہ ڈھائی گھنٹہ لگا دیں تو آسانی کے ساتھ اچھا یہ چھ چھ جماعتوں کے سارے ساتھی ڈھائی گھنٹے نہیں دے رہے دو دو آدمی بھی دے دیں ہے بازی مرتبہ ساتھی کے ساتھ ابھی تو سب ہیں اور آتے بھی ہیں لیکن ڈھائی گھنٹے پورے نہیں دیتے تو دو دو آدمی اگر ڈھائی گھنٹے لگا رہے ہیں دو دو آدمی ایک جماعت میں اور دو مل کر محنت کر رہے ہیں تو دو کے ذریعے سے اتنا کام ہو سکتا ہے اور کیا کرتے آپ لوگ اچھا آپ کی کتنی جماعتیں جاتی ہیں مہینے میں تین دن اور جمع لے کر جانے والے کتنے آپ کے پاس کافی سے مراد سو ڈیڑھ سو دو سو کتنے پندرہ سولہ آدمی آپ کے پاس ہے جماعت لے نکل جائیں اور جماعتیں چار جا رہی ہے تو اس کا کبھی مسجد کی جماعت میں آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہماری چار جماعتیں کم ہیں ان کو بڑھانا چاہیے یہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہماری مسجد سے تو چار جماعتیں جا رہی ہیں کیا دونوں میں سے کیا جماعت اچھا، پہلے تو بہت کم جاتی ہے لیکن چار جاری اچھا تو خوشی تو ہو ضرور لیکن ایسی خوشی نہ ہو ایک آدمی گیا جس دکان پر اور ایک دن میں بیس ہزار روپے کما لیا ایسا خوش ہوگا کہ دکان بند تھے تو یہ خوشی اچھی ہے بولو نا بھائی اب یہ سوچے گا کہ ایک دن میں بیس آ سکتے ہیں تو اور تدبیر کرے روزانہ بھی ایسا ہو جائے وہ تو وہی سوچے گا کہ روزانہ کیسے ایسی آوک ہو اس کی شکل بنائے گا وہ اتنا خوش نہیں ہو جانا کہ بھائی ہم آگے ہی نہ بڑھ سکیں اچھا ڈھائی گھنٹے میں آپ لوگ ایک تو ملاقاتیں کرتے ہو جس میں محنت کر کے تشکیل کرتے ہو دوسرا بھی کوئی کام کرتے ہو ڈھائی گھنٹے کے اندر کام کرتے ہیں بیمار ہے بیمار ہے تو اس کی بیمار گوشت میں جاتے ہیں بہت سارے بیمار ایسے ہیں اگر ہوگا تو کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی بولو کرنے کے لیے بھی اگر کوئی بیوہ اور بھی مسئلہ آ گیا کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ آ گیا یا کوئی اسپتال کے اندر پیسے نہیں ہیں تو پوری الحمد للہ مسجد کا جمع شکر کر دیے یا مسجد کا کوئی ایسا کام آ گیا تو کو ساتھ دے دیے تو پورے لوگوں کو لے کر چلتی ہے ہماری مسجد کا جمع یہ سارے کاموں میں چلتی ہے اللہ کے اور یہ کام پورے مسجد سے طے کیے جاتے ہیں سونے کے اندر اور جمع آپ کے یہاں ہاں، ان کی کچھ صبح کے اندر طے کیا جاتا ہے کہ جمع راتی استقبال میں ساتھی بھی دو ساتھی کھڑے رہتے ہیں اور پانچ برابر لینے بھی جاتے ہیں اور ان کی مسجد میں ساتھی بھی ہوتے ہیں اور گاڑی طے کر کے ان کو روانہ کرتے ہیں ان کی مجھات کا کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی کرتے ہیں اور اللہ کے سے ہاں۔ ملاقاتوں میں جماعت کی نصرت اصل تو کہ جماعت کی فکروں میں شریک ہونا یہ تو خدمت ہے ساری جو آپ کہہ رہے ہو ان کو لینے جاتے ہیں چھوڑنے جاتے ہیں ان کے نقصان ان کے مزاج کا کھلاتے یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے جماعت تو کیا کوئی بھی بستی میں آ رہے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے مسلمان کیا کوئی غیر مسلم آ جائے اس کو بھی کھلانا ہے وہ ہمارا مہمان ہے بستی والوں کا یہ تو اخلاقی فریضہ ہے اسلامی معاشرے کا ایک جز ہے یہ کوئی فقیر بھی محلے میں مانگتا نظر اس کو ہم بٹھا کر کھلا دیں گے کھانا باقی اس کا کوئی سفیر آ گئے تو اس کو کھلا دیں گے بھائی بشارہ مدرسے کے کام سے آئے اس کو کھانا مل جائے یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے لیکن جماعت کی نصرت جو ہے جماعت کی فکروں میں شریک ہو کر ان کے اعمال میں شریک ہو کر اس جماعت کو ساتھ لے کر استعمال کر کے اس جماعت سے نقد جماعت بنوانا ایسا کرتے ہو ہاں۔ مطلب بھی بناتے ہیں اور جمع کو سنتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے ایسے کی لیے جاتے ہیں اور مضبوط جماعت ہوتی ہے تو اس کا پورا ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں محنت کروا لیتے ہیں کمزور جماعت ہوتی ہوگی تو ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں اس سال بھر میں آپ کی مسجد میں مہمان کوئی جماعت آئی ہو اس کے ذریعے سے محنت کروا کر چار مہینے کی کتنے جماعت روانہ ہے نہیں مہمان جماعت آئی آپ کی مسجد میں دو دن یا تین دن وہ جماعت ٹھہرنے والی ان کو آپ لے کر بیٹھے پہ آپ لوگ ماشاء اللہ قربانی دے کر آئے ہیں ہم مل جل کر محنت کریں اور دو دن کے بعد چار مہینے کی جماعت ہماری مسجد سے نقد بنانی ہے تو ایسی آپ نے جماعت بنا کر روانہ کی ہو کوئی جماعت اچھا نہیں ویسے آپ نے کبھی اس کی نیت کی اور جماعت کو لے کر بیٹھ کر اس کا عزمہ کروایا اور محنت میں لگایا ہو بولو اگر ہوا ہے تو ہاں نہیں ہوا تو نا کوئی ابھی تھوڑی مارک تھوڑی ملنے والے آپ کی مرضی چار مہینے ابھی چار مہینے کیوں نہیں کوئی وجہ آپ کی مزیدار جماعت تو اتنی مضبوط ہیں یہ تو ترپن گریڈ کی آپ کی مزیدار جماعت ہے بھائی بس یہی یعنی اصل بنیادی چیز ہے ہم لوگ جو ہے نا عزائم کرنے میں بہت ملتے رہتے ہیں حالانکہ ہم کو لینا کس سے ہے بولو نا بھائی ارے بولو نا اللہ سے لینا جب اللہ کرنے والا ہے تو پھر ہم کو وہ کام کرنے میں کیا حرج ہے جس پر اللہ کی مدد ہے جس پر اللہ کی مدد ہماری ایک جماعت ابھی جا کر ایک علاقے میں تو انہوں نے چالیس دن میں چھپن جماعتیں تین دن کی اور نو جماعتیں چلے کی وصول تو ان کو پوچھا کہ تم کیا محنت کرتے تھے بولے بس وہی جو جماعتیں جا کر کر کے ملاقاتیں کرتے تھے اور دوسرے کا کہا کرنا اتنے میں نہیں ہوتا آپ لوگ خالی ملاقاتیں کر لو اسے بولے پہلے تو ہم بستی میں داخل ہو کر پوری پوری جماعت مضبوط نیت کرتی اس بستی سے ہمیں نقد جماعت بنانی پھر مچھر میں بیٹھتے تھے اس وقت نیت کی تجویز کرتے کہ ہم کو یہاں محنت کر کے جماعت بنانی اور پھر پوری قوت کے ساتھ طاقت لگاتے اور صدقہ دیتے اور دعا کرتے تو میں نے پوچھا تم نے کتنا سستا دیا تو انہوں نے کہا چالیس دن میں تقریباً سات ہزار روپے سستا دیا چلے کے عمومی جماعت جمع کی اور سب امیر صاحب بتیس سال کے باقی کوئی چوبیس تیئیس بائیس اکیس اٹھارہ سال کے لڑکے تھے سب ذرا میں چلے پورے چلے میں سات ہزار سستا دیا لیکن پختہ عزم اصل جو چیز ہے ان کا عزم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں وجود کی تو جماعتوں کی نصرت اصل یہ ہے کہ اس جماعت کو لے کر بیٹھ کر مسجد کی جماعت اپنا وقت فارغ کرے اور اس کے ذریعے سے کام لے لے وہ کام یہاں سے سیکھ کر جائیں گے نقد تشکیل وصولی سیکھے گی وہ نقد تشکیل وصولی سیکھے گی کام سیکھ کر جائے گی علاقے میں کام منتقل ہوگا ہماری مسجد ذریعہ بن جائے گی ٹھیک اچھی بات ہے ویسے بات بھائی ساری باتیں تقریباً مذاکرے میں آ گئی مشورے کی باتیں جو انہوں نے بتائی کہ بھائی روزانہ ہمارا مشورہ جو ہے اللہ کا فضل ہے فجر کے بعد قابو میں آ گیا سب جگہ دوسری گزارش آپ حضرات سے ہے کہ ڈھائی گھنٹہ جو ہے ڈھائی گھنٹہ اس کو بھی آپ پوری طاقت سے چلاؤ کہ فجر کے بعد لگا دو ہاں جن کے پاس فجر کے بعد وقت نہیں کوئی اسکول کا ٹیچر ہے مدرسے کا مدرس ہے یا ایسا پھیری والا ہے جس کو فوراً نکلنا ہے تو وہ تو چلا جائے گا ہم اس کو وہ نہیں باندھیں گے بھائی تم فجر بازی دو لیکن جتنوں کے پاس وقت صبح ہے وہ تو صبح سے ہی اپنا ڈھائی گھنٹہ شروع کر دیں اس لیے شام کا جو ڈھائی گھنٹہ ہے ایک دن گشت ہوگا ایک دن گشت ہوگا ایک دن ہفتہ واری اجتماع ہوگا شہر میں ایک دن ہفتہ واری مشورہ ہے چار دن چلے گئے اور ایک دن آدمی بچوں کے ساتھ کہیں ادھر ادھر گیا ہے جمعہ کو اتوار کو تو پانچ دن ہو گئے اب دو دن بچیں گے دو دن وہ ڈھائی گھنٹے وہ بھی پورے نہیں وہ بھی پورے نہیں لگیں گے تو پھر کیسے کام کیسے ہوگا اچھا اس مجمع میں پورے ڈھائی گھنٹے لگانے والے کتنے ہیں ذرا آج بتاؤ اس پر کر کے جن کے پورے ڈھائی گھنٹے روزانہ لگتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات بھائی بتاؤ کوئی بات نہیں آپ کا اخلاص باقی رہے گا ایک ہمارا پورا ضلع ایسا ہوا ہے ایک جائزہ ہم لیں ایک جائزہ لیں ہم کہ بھائی پورے ڈھائی گھنٹے لگانے والے ضلع میں کتنے ہیں اور بھی ہیں کوئی آٹھ کے علاوہ یہ آٹھ آدمی ہمارے پاس اور ڈھائی گھنٹے تو ہماری شروعات دو گھنٹے بھائی ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا لگ جاتا ہے نہیں ڈھائی گھنٹے ہماری ابتدا ہے ڈھائی گھنٹہ ہماری شروعات ہے اس سے آگے بڑھے آدمی تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے لگاوے اور ایسے بہت سے ساتھی ہیں جو روزانہ آٹھ گھنٹے آسانی سے دے سکتے ہیں ان کی کاروباری مصروفیت زیادہ نہیں ہے اور بہت سے وہ ہوں گے جو سال میں چھ مہینے ڈھائی گھنٹہ لگا سکتے ہیں اور سال میں چھ مہینے آٹھ گھنٹے لگا سکتے کہ چھ سات مہینے کاروباری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ڈھائی گھنٹے دیے تھے اور بقیہ چھ مہینے میں ہمارے پاس کاروباری مصروفیت نے آٹھ گھنٹے دے دی یہ ہمارا اصل جو بنیاد ہے کام کی جس کے ذریعے سے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے ایک ایک گھر جا کر اطمینان کے ساتھ ان گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر ان سے پوری بات کو سمجھانا ایمان یقین کی باتیں کرنا جو مطلوب ہے ہماری اس محنت سے کہ ہم ایمانیات کے مذاکروں کو زندہ کریں ابھی ماحول میں جو مذاکرے ہیں ماحول میں جو مذاکرے ہیں وہ ایمان کے خلاف غیر اللہ کو بولا جا رہا گھر گھر میں غیر اللہ کو بولا جا رہا صبح شام باپ بیٹے بیٹیاں مائیں سب اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں جا کر اللہ کو بولنا ہے گھر گھر جا کر کے اللہ کرتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پالتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے دنیا آخرت کی ضرورت ہے خدا پوری کرے گا ایمانیات کی باتیں کرنی ہے گھر گھر جا کر اور کامیابی حضور علیہ السلاط والسلام کے طریقوں میں اس کو اتنا بولنا ہے اتنا بولنا ہے کہ حضور کے طریقے کے خلاف کوئی آدمی کسی سامان کی دکان لگاتے ہوئے ہمارے محلے میں دس مرتبہ سوچے کہ اس محلے میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کامیابی حضور کے طریقے میں ہے تو اس محلے کا آدمی ہمارا سامان نہیں خریدے گا وہ دس مرتبہ سوچے نہ ہی ہمارے محلے میں دکان لگاتے سوچے گا کہ بھائی فیشن اسٹائل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 دن میں ایک مرتبہ ہمارے مسجد کے اطراف میں بسنے والے تمام بالغ مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو جانی چاہیے وہ آدمی گھر پر نہیں ہے تو گھر میں معلوم کر لے کام روکے دکان پر ہے تو دکان پر اگر موقع ہے تو وہاں مل لے ان کو پتا چلا دکان پر نہیں ہے کسی جگہ بیٹھک پر بیٹھے ہوئے وہاں جا کر ان سے بات کر لیں بڑے صاحب آپ سے ملنے آئے ابھی اگر موقع ہے تو اس وقت ان کو وہاں مل لیں اور موقع ہے تو ان سے وقت لے لیں کہ ہم آپ سے کب ملاقات کریں اس طرح ملاقاتوں کا ایک ماحول بنانا ہے ماحول دیکھو ابتدا میں آپ اس کی شروعات کرو گے نا تو پہلے دن تو پانچ آدمی آ گئے دوسرے دن چار ہو گئے تیسرے دن تین ہو گئے چوتھے دن دو ہو گئے اس پر جمنا ہوگا ایک بات طے کرنی ہے کہ ہمیں گھر گھر کی ملاقاتوں کو قابو میں لانا ہے جو ہماری اصلی بنیاد ہے اسی میں سے چار مہینے کی جماعتیں شملے کی تین دن کی جماعتیں مستورات کی جماعتیں گھروں کی تعلیم مسجد کی نمازی سب بڑھانے کا جو سب سے مؤثر عمل ہے وہ ہمارا روزانہ کا ڈھائی گھنٹہ ہے اور وہ ڈھائی گھنٹہ صحیح ترسیب کے ساتھ فارغ کریں مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام تبلیغ نہیں ہے نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے نماز کے انتظار میں اقامت سے پہلے بیٹھے رہیں گے اور نماز پڑھیں گے اطمینان سے نماز کے پہلے کی سنت ہے نماز کے بعد کی سنت ہے سارے اطمینان سے پڑھیں گے اور اپنے معمولات پورے کرنے کے لیے بیٹھیں گے اس وقت میں لیکن جو وقت ہم نے ڈھائی گھنٹے کے لیے فارغ کیا ہے اس وقت کو ہم دعوت میں لگا رہے ہیں ملاقاتوں میں لگا رہے ہیں محلے میں چلے پھرے ملاقات نہیں اور ایک گھر گئے آرام میں دوسرے گھر چلے جاتے وہاں دیکھا آرام میں تیسرے گھر آ جائے چوتھے گھر جائے پانچویں گھر جا پھر واپس آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پہلے گھر والا اٹھ گیا ہوگا بھائی سات بجے ہم گئے پہلے گھر پر دس تک پتا چلا آرام میں دوسرے گھر گئے تیسرے گھر ایک آدمی مل گیا تو آدھا گھنٹہ اس سے بات کریں گے پھر چوتھی جگہ چلے گئے جائے آدھا گھنٹہ وہاں پہ آٹھ بج گئے اب آٹھ بجے پھر وہ پہلا گھر والا اٹھ گیا ہوگا تو وہاں ایک ہدف ہوگا ہمارے اوپر ایک چیز سوار ہوگی کہ بھائی ہمیں سب کو ملنا ہے آدمی لسٹ بنا رکھے گا پچاس آدمیوں کا ساٹھ آدمیوں کا ان کی ابراہیم بھائی کی ملاقات ہو گئی قاسم بھائی کی ہو گئی موسا بھائی یہ اسماعیل بھائی باقی ہے اب نیچے گئے دوسرے دس آدمیوں سے ملاقات ہو چکے لیکن یہاں باقی ایک نام بول رہا ہے دوسرے دن پھر ان کے گھر گئے وہ کہہ وہ تو باہر گئے سب آئیں گے دو دن کے بعد آئیں گے اب آدمی نے ابھی سے یاد رکھا ہے کہ موسا بھائی کی ملاقات باقی ہے دو دن کے بعد آنے والے تو ملاقاتیں کرتے کرتے دو دن کے بعد پھر پہنچ گئے وہاں چاہے مسلمان وہ گئے اب ان سے جا کر ملے وہاں ٹھیک چل گئے ہو گئے ملاقات صحیح متفق ملاقاتیں ہماری میں مسجد سے نکلے جو مل گیا اس سے مل لو جو نہ ملا وہ برسوں ہاں برس تک چھوٹا رہا جو مل گیا اس کی ہو گئی اسی لیے ابھی بہت سے علاقوں میں تو ہماری تبدیلی جو ہے وہ پانچ دس فیصد لوگوں میں گھوم رہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہی لوگ ہیں جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو کبھی تین دن چلے گئے کبھی چلے میں کبھی چار مہینے اور انہی کی ملاقاتوں اسی فیصد نبے فیصد مسلمان ایسے باقی رہ جاتے ہیں جن کی سال بھر میں ایک بھی مرتبہ ملاقات نہیں ہوتی حالانکہ سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہر مسلمان کے پاس پہنچ کر اس کی ملاقات کرنے کا ہے وہ جماعت میں تو بعد میں جائے گا اس سے ملنا ہی ہمارا پہلا کام ہے اس سے ہنستے چہرے سے مل کر دعا سلام کرنا خیر خیریت پوچھنا اور اس کے پاس جا کر اپنے پہنچنے کا مقصد بتانا کہ ہم صرف آپ کی ملاقات کے لیے اللہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان کی نسبت پر ہم آپ کے بھائی آپ ہمارے بھائی آپ ہمارے بھائی ہم آپ کے بھائی ہیں یہ یعنی رشتہ اللہ نے ہمارا طے کیا ان ملوں نے ہوا کہ ایمان والے آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمان جب آپس میں مل کر مسافرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کی مفرت کر دیتا ہے پوری قوت کے ساتھ بولیں اور منہ بھر کے بات کریں ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے پچھتاتے پچھتاتے بلکہ پوری قوت کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ بات کریں کہ یہ ہمارا ایمانی رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے ہم آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں کھلے دل سے بات کریں اس مسلمان کے لیے اپنا دل صاف رکھیں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سب کے لیے صاف ہے تو کھلے دل سے سب سے ملنا آسان ہے جیسے آدمی اپنے دوست کے لیے دل صاف ہوتا ہے تو رات کے بارہ بجے ایک بجے بھی کھلے دل سے اس سے ملاقات کرتا ہے کہ اپنا دل صاف رکھے حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی نے آ کر کسی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا بھائی تم میرے ساتھیوں کی شکایت مجھے مت کرو میں اپنا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہتا ہوں ہماری جو بڑی وجہ ہے کہ دل میں تنگی ہے فلانے کے گھر پر دستک دستکی بھائی نہ نکلے تو اچھا ہے کیا اس سے ملیں گے یا وہ نکل بھی آیا تو ایسا کیوں سے سے سے سے طبیعت آ تمہاری ملاقات ماٹلا تھا کیوں کریے تمہارے چار مہینہ پچیس شو کر سو تو یہ ملاقات نہیں ہے کھلے ماحول میں ایک ماحول بنا ہے فضا بنا ہے اس کے لیے اس کے کچھ اس کے کچھ اسباب ہیں اس فضا بنانے کے اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کریں آتے جاتے محلے سے گزر رہے ہیں السلام علیکم ہنستے چہرے سے ابھی ملاقات میں نہیں آئے ہم جیسے ہی جا رہے ہیں وہ گزر رہا ہے اس سے ہنستے چہرے سے ملے اس کو اس نے سلام کیا جواب دے وہ بیمار ہو گیا اس کی عیادت کریں اس کے ابا بیمار ہے اس کی عیادت کریں اس کی ماں گھر میں بیمار ہے تو محلے میں یا اس کے گھر جا کر پردے کے پیچھے ان کی خبر پوچھ لیں ان کے بچوں سے ان کے شوہر سے جب یہ یہ اسباب ہے اس کے سلام کرنا عیادت کرنا تعزیت کرنا ایک دوسروں کا تعاون کرنا خیر کے کاموں میں مددگار بننا جب یہ چیزیں ہماری وجود میں آئے گی تو اس کے اس کے ان بنیادوں پر دعوت کی عمارت تعمیر ہوگی اور اگر یہ چیزیں سلام کلام نہیں ہے عیادت تعزیت نہیں ہے اور ایک دوسروں کے خیر کے کاموں میں تعاون نہیں ہے تو پھر دعوت کی عمارت تعمیر نہیں ہوتی یہ تو ایسے امال ہیں کہ کفر توڑ دیتے ہیں اور شرک توڑ دیتے ہیں اور سارے فاصلوں کو قطع کر کے لوگوں کو لوگوں سے قریب کر دینے والے جو امال ہیں وہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ کے ابتدائی دور میں لوگوں سے کہا افش السلام کے سلام کو پھیلاؤ اطعم السلام اور کھانا کھلاؤ وسلم سلیام اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تحجد کی نماز پڑھو ان عملوں سے دائی کی دعوت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے آدمی کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی عیادت کے لیے پہنچا ہوا تھا ان کی بیماری کے موقع پر یہ دعوت لے کر جائے گا تو اس کی دعوت آسانی سے قبول ہو جائے گی یہ آدمی ان کے مصیبت سے ان کے کام آیا ہوا آدمی ہے ان کی مصیبت میں دھارت بندھانے والا آدمی ہے یہ جب دعوت لے کر پہنچے گا تو اس کی بات قبول ہو جائے گی اس لیے یہ بڑی چیز ہے اپنا دل صاف رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں محلوں میں الجھ نہ جا بچوں کی وجہ سے بچیوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کی وجہ سے بلکہ دل صاف رکھے سب سے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ہم گھر میں دائی ہونے کی حیثیت سے ہیں ایک تاجر آدمی محلے میں دکان چلاتا ہے محلے میں تو وہ تاجر ہونے کی حیثیت سے محلے میں اس طرح رہتا ہے کہ کسی سے بگاڑ نہیں کرتا ورنہ گھر ٹوٹے گا اس کے بچے سے اس کے بچے سے فلاں یا بچے کی لڑائی ہو گئی تو باہر نکلنے آجی صاحب تو چھوکڑا نے بچوں بھولی جاؤ نام تم کر دیا ایسا کر کے رفا دفا کر دیتا حالانکہ اس کے بچے کو مار پڑی ہے لیکن پھر بھی اگر بگاڑ کریں گے تو گرہ ٹوٹے گا یہ اور مہینے کے آٹھ سو ہزار روپے کی آوک ہے اس کے ذریعے ایک دائی آدمی دعوت کے دعوت کی رعایت کرے گا کہ اگر ہم نے جھگڑا کر دیا یا ہم نے اس سے بدسلو کی کر دی تو ہماری بات کا وزن ختم ہو جائے گا حضور علیہط والسلام زندگی پر جھیلتے رہے اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب بارہ ہاں کہتے ہیں کہ دائی دبتا ہے دائی کیا کرتا ہے بولو نا بھائی سب جگہ دب جاتا ہے گھر میں بھی دب جاتا ہے بھائیوں کا زور آ رہا ہے بھائی دب گیا محلے والوں کی طرف سے کوئی بات آئی دب گیا اور جو دبتا ہے اسی سے کام ہوتا ہے اس لیے پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں آپ تین چڑھا ہر جگہ وہ کون ہوتا ہے بلکہ ہم دب جائیں گے اللہ کے لیے ہم کو کام کرنا ہے محلے میں ایک ایک کے پاس جانا ہے ہم کو ہم کو تو ایک ایک کے پاس جانا ہے گھر والوں نے لڑائی کر دیں ان کی لڑائی ان کی جگہ ہے ہماری لڑائی نہیں ہم اس میں جڑیں گے اس سلسلے میں اس لیے یہ ترتیب پر ہوگی تو پھر ہمارا ایک ایک کے پاس جانا آسان ہو جائے گا دل صاف ہے ہر ایک کے لیے دل بڑا ہے اور پھر جن سے ہم ملے ان سے پوری بات کریں ان کے گھر میں دین آئے اس متعلق بات ہوگی آخرت کی فکر دلاوے اور پھر اخیر میں تشکیل کریں اور ان کو تیار کریں اور ہم تشکیل اس وقت مضبوط کر پائیں گے جب ہماری مسجد وار جماعت نے مل کر کوئی تاریخ طے کر رکھی اور اگر تاریخ جون کی ہے تو پورے چھ مہینے بیچ میں گزر جائیں گے اس لیے ہر مسجد وار جماعت ایک جماعت چار مہینے کی نکلنے کے بعد فوراً دو مہینے بعد تین مہینے کے بعد کی اپنی چار مہینے کی جماعت کی دوسری تاریخ طے کریں اور اس کے بیچ میں چلے کی جماعت کی تاریخ طے کریں اور ہر ہفتے کم از کم کم از کم ایک جماعت کی تاریخ ہم طے کریں گے تین دن کی تب ہم جا کر ہر گھر پہنچ کر ہم چار مہینے کی اس پر آمادہ نہیں ہوا تو چلے کی اس پر آمادہ نہیں ہو رہا ہو گیا تو نام لکھ کر اب نقد تین دن کی ہم تشکیل کر سکیں اس لیے ہر مسجد بار جماعت اس کے لے کہ بھائی شروع سال میں ہی بیٹھ کر اپنے جتنے جماعت لے کر جانے والے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی سالانہ ماہانہ روزانہ کی ترتیب بنا لیں کہ بھائی آپ کا مثلاً پندرہ آدمی جماعت لے کر جانے والے ان کو لے کر بیٹھ گئے کہ ابراہیم بھائی آپ کا اس سال کیا نظام ہے آپ کا کیا نظام آپ کا کیا نظام یہ تین سال سے چلے میں جا رہے ہیں ان کو ترغیب دیں گے کہ آپ اس سال چار مہینے کر لو آپ اپریل میں ہر سال جاتے ہو اس سال اپریل میں جاؤ لیکن چار مہینے لگا لو ان کے تین سال ہو گئے ہیں اور تین سال کا چلا لگا پیچھے دو بار چار مہینے لگ چکے ان کو بیرون کے لیے ابھی سے آمادہ کر لیا کہ جون میں اپنی جماعت بنے گی بیرون کے آپ اس کے لیے کرو ان کے گزشتہ سال چار مہینے لگے تھے اس سال مناسب ہے کہ چلا لگا ان کو تیار کر لیا کہ مارچ والی جماعت آپ اپنے ساتھ کر لو ان کے ساتھ دو معاون لگا دیے ان کے ساتھ دو معاون لگا دیے ان کے ساتھ دو معاون سالانہ ترتیب ہو گئی اسی طرح جتنے ساتھی جماعت لے کر جانے والے ہیں پندرہ ہے تو پندرہ گھبرا رہے ہیں پندرہ جماعت کیسے جائے گی تین دن ابھی شیطان جو چکر دے جاتا ہے نا ہم کو کہ پندرہ آدمی جماعت لے کر جانے والے مسجد میں ہیں لیکن جب عزائم کرنے بیٹھتے ہیں تو ساتھی کیا کہتے ہیں بھائی دو جماعتیں گزشتہ مہینے گئے نا تین چلو کوئی کہتا ہے بھائی خبر کتنی مصیبت سے آئی سے بے جماعت یہ شیطان کا بول ہے عزائم بلند کریں یہ پندرہ ہے تو پندرہ جوڑیاں بنا لو ایک مرتبہ پندرہ ہے پندرہ جوڑیاں بنا لو اور یہ پندرہ دو دو آدمی یا تین تین ہو گئے ایک امیر دو معاون قسم کے ساتھی انہی انہیں پر بوجھ ڈالو کہ بھائی آپ حضرات ستائیس دن محنت کر کے اپنی جماعت بناؤ جو جماعت جانے والی ہوگی پیچھے پوری مسجد جماعت ان کا تعاون کرے گی مثلا پہلے ہفتے میں دو جماعتیں طے کی ہیں جمعہ کے دن جماعت آج منگل کا دن ہے تو منگل انہوں نے پہلے سے محنت کر رکھی اپنے محلے میں اب منگل سے لے کر جمعہ تک پوری مسجد اور جماعت طاقت لگا کر ان کو وصول تفقد وصولی میں ساتھ دے دیں ان کو پھر دوسری جماعت پیر کے دن طے کی ہے انہوں نے آگے سے محنت کر رکھی بارہ پندرہ بیس نام ان کے پاس ہے اب پوری مسجد اور جماعت طاقت لگا کر جمعہ سے لے کر وہاں تک محنت کر کے ان کو وصول کر کے ان کو روانہ کر دیں لیکن لوڈ دیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالے ساتھیوں پر کہ بھائی تین کی جوڑی آپ کی بنی ہے آپ تین آدمی مل کر اپنی ستائیس دن محنت کر کے اپنی جماعت بناؤ آپ تین مل کر اپنی جماعت بناؤ آپ تین مل کر اپنی جماعت بناؤ اور جوڑنے والی بات نہ کرو جوڑنے والی بات نہ کبھی ایسا ہو گیا بھائی منگل کے دن ان تین نے جماعت طے کی تھی اور انہوں نے محنت کی چھ آدمی ہو رہا ہے بس چھ ہی آدمی ہو رہا ہے تو کیا کریں گے بھائی اس میں ان چھ میں سے تین نئے ہیں کہ اگر ان کو ابھی نہیں لگوائے تو دوبارہ جانا ان کا مشکل ہو جائے ان تین نئوں کو تو کہیں جوڑ دو لیکن ان تین پرانوں کو باقی رکھو ان کو کوئی منگل کو نہیں بنی بدھ اور جمعرات دو دن اور لے لو لیکن آپ اپنی جماعت مکمل کرو تو اس طرح ایک مرتبہ ٹوٹے گی دوبارہ اس طرح ہوگا لیکن آپ جوڑنے والی ترتیب قائم نہیں کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی داد سے امید ہے ایک ہفتے میں ان کی جماعت مکمل ہو کر روانہ ہو جائے گی بہت سی مرتبہ ہم نے جوڑی بھی بنائی لیکن جماعت نہیں بنی وہ تو ہماری محنت کی کمی ہے ہم اس کا رونا روئیں گے جو ہماری محنت کم رہی اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس طرح اپنے ساتھیوں کی ترتیب بنا لیں جتنے جماعت لے کر جانے والے ساتھی ہیں شروع سال میں ان کا پورا نظام بنا لیں چار مہینے کے لیے کون کون ہوں گے چلے کے لیے کون ہوں گے اور سہ روزہ کے ہفتوں کی کیا ترتیب رہے گی وہ پورا نظام بنا کر اب آپ گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاؤ گے تو آپ اس طرح محنت کرو گے جیسے اجتماع کی محنت کرتے ہو جیسے اجتماع آتا ہے محنت کرتے ہیں ایسے ہر وقت ہمارے اسی جوش و خروش کے ساتھ محنت ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اگلی تاریخ اب یہ جنوری کا اجتماع ختم ہو گیا اور مسجد والوں نے طے کر دیا کہ مارچ اینڈ میں اپریل کے شروع میں چار مہینے کی جماعت بنانی ہے یا شابان میں چار مہینے کی جماعت بنانی ہے تو ابھی سے لے کر وہاں تک اس چار مہینے کی جماعت کے لیے مسجد جماعت پوری طاقت لگائے گی اور اس کے درمیان میں چلے کی جماعت ہے آپ نے چار مہینے کی تشکیل کی آدمی آمادہ نہیں ہو رہا بہت کوشش کی اخیر میں اس کو تیار کریں ایسا کرو چلو پھر مارچ کی پہلی تاریخ کو اپنی چلے کی جماعت ہے آپ اس میں کر اس کو تھوڑی ترغیب دے کر آمادہ کر لیا وہ چار مہینے میں نہیں ہوا تو چلے میں ہو جائے یا اس نے چار مہینے کی نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں چار مہینے کروں گا اب اس کو آمادہ کر لیا کہ اپنی اگلے ہفتے تین دن کی جماعت ہے آپ تین دن لگا کر شروعات کر دیں تو اس طرح ہمارے پاس کھانا باقی رہے گا چار مہینے میں نے تو چلے میں چلے میں نے تو سہروزہ آدمی فٹ ہو جائے اور بالکل نیا آدمی یا تین دن بھی تیار نہیں ہوا تو اس کی مقامی کام کی تشکیل کرے تعلیم میں بیٹھنے کے لیے اس کو تیار بالکل فریش آدمی ہے نماز میں آتا ہے لیکن دعوت سے زیادہ تعلق نہیں ہے اس کو تعلیم کے لیے آمادہ کر لیا اس کو گش کے لیے تیار کیا پھر حاجی صاحب ایسا کرو اپنے تو گھر رہ کر ایک کام ہفتے میں دو گھنٹے ہیں ہفتے میں پورے ہفتے میں اپنا پیر کے دن یا اتوار کے دن گشت ہے آپ گشت کی نیت کر لو کہ اس مرتبہ آپ گشت میں آؤ بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ اور ان کو کر لیا نام لکھ لیا کہ ابراہیم بھائی نے نیت کی ہے گشت میں جڑنے کی اب گشت کے دن صبح فہرست نکالیں گے بھائی کتنے آدمیوں نے ہفتے بھر گشت میں جڑنے کی نیت کی ہے اور ان سے ضرور جا کر ملیں گے کہ آج ہمارا گشت ہے ابراہیم بھائی تو میں سانج مغرب پہلا پہلا پہنچی تو ایسا کر کے ان کو یاد دہانی کرتے ایک جوہد مسلسل ہے یہ ابتدا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ فکر اور اندر کا ایک غم ہے یہ غم ہے مولانا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام رانڈ کا رونا ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر ہوتی ہے یہ اندر کا ایک درد ہے جب یہ درد لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لمبا بیان کرنے کی ضرورت ہے اندر کا اگر درد ہے تو لوگ ہمارا اندر کا درد دیکھ کر جڑ جائیں گے ایک مرتبہ ہم لوگ رمضان میں چار مہینے کی جماعت بنا رہے تھے سترہ رمضان تو روزانہ وہ صبح سے لے کر ملاقاتیں کرتے زور بعد بھی اثر بعد بھی کبھی افطاری اس مسجد میں کر لی کبھی وہاں کر لی ایک دن دوپہر میں زہر کے بعد ہم لوگ گرمی تھی اور ملاقاتیں کر رہے تھے ایک نوجوان لڑکا آیا اور کہا میں چار مہینے تیار اس کو پوچھا کہ بھائی تو مجھے کس نے تشکیل کی تیری اس نے کہا کسی نے بھی نہیں تو پھر کیسے تیار ہو گئے بولے میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہو رمضان میں جماعت بنا کر گھوم رہے ہو یہاں جا رہے ہو تو میں نے پوچھا ہی مسجد اور جماعت کے ساتھیوں سے کہ لوگ کیوں آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب جماعت بنی رہی ہے چار مہینہ نہیں نفت تو کہ میں نے دیا آ گئی ہے کیا ہوا وہ کہ میں نے دیا آئی گئی کہ آپ لوگ تھاکے تھا تو ہوں جاتا رہ چار مہینہ تمہیں آ گیا وہ اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اس لیے بعض مرتبہ محنت یہاں ہوتی ہے تیار وہاں ہوتا ہے آدمی تین دن میں بعض مرتبہ فہرست ہوتی ہے بیس آدمی ہوتی ہے وہ بیس میں سے پانچ آتے ہیں اور دوسرے پندرہ الگ ہوتے ہیں جو اردو ہو کر جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر کی نیت اور ارادوں کو دیکھتے ہیں اس لیے طے کرو ان نیتوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اچھا نیت پر ہمارا اور شیطان ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا کہ شیطان نے کسی کو پتھر مارا ہو ارے بولو نا بھائی سنا کسی کا سر پھوڑ دیا ہو ارے سنا کسی کو خنجر مار دیا کسی کو گولی مار دی اس نے وہ اس طرح کا نہیں کہ ایسے ایسے بدنام ہونے کے کام وہ نہیں کرتا وہ تو سیدھے نیتوں پر حملہ کرتا اور پوری مسجد وال جماعت ایک فکر تھی امیر صاحب آئے بھائی خبر سے ذرا سوچے ارادہ کروانا تھا جواب آپ کو کے مفتی صاحب نے آیا شیطان وہاں یہ شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے گیا وقت تم نے خبر نہیں نیت کری نہ آٹھ جما تو تم دس میں آپ کتنی گئی ہے یہ شیطان داخل ہوا ایک ایک فکر ہو پوری مسجد اور جماعت ایک فکر اتحاد فکر کہ بس سب کی فکر ایک ہو اگر ہمیں اپنے گھر سے جماعت دینی ہے تو ہم ایک کی بھی نہ کریں کیوں دیں ہم اللہ کے خزانے سے لینا ہے کرنے والا اللہ ہے جب ہمارے پہلے دن کا بولے کہ بھائی کرنے والا اللہ ہے سب کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں اللہ جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے تو پھر ہم بخل نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے کرنے والا وہی ہے ہم تو اپنی محنت کریں نہ کسی فرد سے مایوس ہوں گے نہ کسی گھر والوں سے مایوس ہوں گے ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے اپنی تدبیر اچھی کریں گے حکمت کے ساتھ کام کریں گے اپنی تدبیر اچھی کریں گے اور ڈریں گے نہیں کہ بھائی کیا ہو جائے گا پھر ان کی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا وہ تو جو ہونا ہوگا اپنی جگہ ہم محبت کے ساتھ اچھی تدبیر کے ساتھ کام کریں گے اور اپنے سارے ساتھیوں کی فکر کریں گے کرو گے انشاءاللہ اس ترتیب پر کون سی مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جا کر اپنی مسجد میں ایسا سال بھر کا نظام بنا لیں گے اور ڈھائی گھنٹے کی اسی طرح نظام بنا کر ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ ہم مسجد کے اطراف کے تمام بالغ اور مسلمانوں سے ملاقات کر لیں گے مسجد والے بتاؤ کون سی مسجد والے کہہ رہے ہیں جی کنجری والے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی اکیلی مسجد کرے گی ساری مسجدیں کریں گی کنجری ہے بھائی مبین ساری مسجد والے اور بھائی بولو کہاں کیا ماشاء اللہ اور بھائی بھائی او بھائی او بھائی ہو بھائی کھڑے ہو کر ابھی تو ارادے کرنے کے ہیں جی بھائی اور ماشاء اللہ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ جوانوں کو بٹھا دو مسجد انعام والے کہہ رہے ہیں بھائی زکریا مسجد کا کوئی ساتھی ہے کہ نہیں یہاں آنند زکریا مسجد سے بھی کوئی آیا ہے بھائی ڈاکور والے کہہ رہے ہیں اور شیولیہ والے شیولیہ والے آئے اور ساسرا کیا بھائی ٹھیک ہے ساسرہ والے کتنے لوگ آئے ہیں بہت ہے ماشاء اللہ میرا وطن والے کیا ہے ماشاء اللہ وہ چاندا والے بھی کریں گے کاروں ماشاء اللہ بھائی بارج والے ہیں بارج والے بھی کریں گے یہی آگے ماشاء اللہ اور گوگر والے گوگر فوٹیج والے بھی کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بیٹھ کے بیٹھ جاؤ اللہ آسان فرما اب اس کو جو ہے پکا عزم کر کے طے کر کے پھر دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے بھائی ذرا متوجہ ایک چیز کی جو ہماری کمی رہتی ہے کہ ہم عزائم ارادے کر کے اپنے اپنے بازوؤں پر اس کو لے لیتے ہیں اس لیے نہیں ہوتا عزائم کر کے ارادے کر کے ہم اس کو روزانہ دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ کوئی آسان کرے ہم کو تو قدم قدم پر دعا سے جماعت میں جاتے ہیں تو بھائی نکلتے ہوئے دعا کرتے ہیں بستی میں پہنچتے وہاں دعا کرتے ہیں گشت میں جاتے تو دعا کرتے ہیں گشت سے واپس آتے تو استفار کر کے پھر دعا کرتے ہیں تحجد میں پھر دعا کرتے ہیں تو یہ ہم کو قدم قدم پر سبق سکھایا ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا اللہ کرے گا تو اس لیے پھر اس اللہ سے منوانا پڑے گا اس اللہ سے منوانا پڑے گا اور اس کے لیے دعائیں کر کسی نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قاضی صاحب ہم اتنی تشکیل کرتے ہیں تیار نہیں ہوتے لوگ اور آپ ایک مرتبہ کہتے ہو تیار ہو جاتے بولے میں اس کے لیے پہلے اللہ سے رو رو کر منوا لیتا ہوں پھر اس کو کہتا ہوں تو اللہ اس کو تیار کر دیتا ہے اللہ سے رو رو کر کیا کرتا ہوں منوا لیتا ہوں اوپر سے آرڈر لے آتے ہیں تو پھر نیچے والا آفیسر کچھ کر سکتا ہے بولو نا بھائی وہ تو اوپر کا آرڈر دیکھ کر ہی کہتے ہمیں وہ شو کروں گا تو کروں پڑ تو ایسے ہی دو دو رکعت پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام ملاقاتوں میں جانے سے پہلے دعا کریں پہلے کے پرانے ساتھی جو تھے دو آدمی جا رہے وہ فوراً بھائی دعا کرا تو دعا کر کے ایسی دعا کرتے تھے اس انداز میں کرتے ان کو زیادہ جملے نہیں آتے تھے لمبی چوڑی دعا کرنا نہیں آتی تھی لیکن ایسے منہ بنا کر ایسے روتے تھے کہ اللہ کو دیا آ جاتی تھی اور جب ملاقات میں جانے تھے اچھے اچھے لوگ پسیت جاتے تھے اس لیے آپ لوگ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ اب ملاقاتوں میں جانے سے پہلے دعا کر کے جائیں گے کریں گے ان شاء اور ملاقاتوں میں سے آنے کے بعد بھی جیسے موقع ہو حسب موقع جو ملاقاتیں ہم نے کی ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا نکلنا آسان کریں گے ان شاء اللہ آنند ساتھی آ جاؤ نا زکریا مسجد سے بھائی جلدی آ جاؤ زکریا مسجد سے جلدی آ جاؤ بھائی نہیں ہے کا اللہ بھائی چھ کے نہیں اللہ جسے رانا دیا تو گوڑی نہ بھائی جامع مسجد کا آ جاؤ جمع مسجد کا ہے بھائی آ جاؤ جلدی آ جاؤ آپ کیا گشتوں کا کیا نظام ہے بتاؤ ہمارا اس کے دن ہوتا ہے تقریباً پچاس ایک ساتھی پہلے تو اس کے اندر مغرب سے شکا کا وقت فارغ کرتے اور جتنے ساتھی بیٹھ کے اندر بیٹھتے ہوتے ہیں وہ بھی جماعتیں زیادہ بناتے ہیں تقریباً کم سے کم ہمارے وہاں دو جماعتیں تین جماعتیں ہے کے اندر دس دس آدمی کی بچی ہے اور ہر ساتھی محلے میں مکان کتنے ہیں ہمارے محلے میں ساڑھے تین سو مکان ساڑھے تین سو دو تین جماعتوں سے پورے محلے کا گشت ہو جاتا ہے نہیں پھر باری باری کرتے ہیں پہلے تین دو جماعتیں بنی ہیں تو جس محلے کے اندر دو جماعتیں بنی ہیں ہاں۔ تو آئندہ محلے دوسرے دو محلے لیتے ہیں ایسے محلے کتنے ہیں ہمارے وہاں چھ محلے ہیں یعنی ہر تیسرے ہفتے میں پورا ہوتا ہے پہلے ہفتے میں دو محلے پھر دوسرے ہفتے میں دو محلے تیسرے ہفتے میں دو محلے یعنی اکیس دن کے بعد پورے محلے کا گشت ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اور بزرگوں نے کیا کہا ہم کو کہ ہر ہفتے بولو نا بھائی ہر ہفتے پورے محلے کا پوری بستی کا عمومی گشت ہو اب ان کو پورے بستی میں عمومی گشت کرنا ہے ہر ہفتے تو کیا کرنا پڑے بولو بھائی زور سے چھ جماعتیں بنانی پڑے اور چھ جماعتیں بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے بولو بھائی محنت کر کے آدمی بڑھانے پڑے گشت کے آپ کے پاس چار مہینے والے کتنے ہیں ہاں۔ और चीलने वाले दो सौ सत्तर कितने हुए टोटल एक सौ अट्ठावन में दो सौ सत्तर यानी seven zero one seven one seven zero seven બસો સિત્તેર અને એકસો ને અઠાવન કેટલા થયા ભાઈ હિસાબ કરો હે ચારસો ને સિત્યોતેર થયા આપણે કેપિટલ તો છે મૂડી પૂરી છે અને દુકાનમાં સામાન ભર્યો ગ્રાહકો પાછા જાય છે જરાકો પાછા જાય છે અને મૂડી બી પડેલી છે પણ દુકાનમાં સામાન પૂરો છે તો ક્રિયા કરો ને ભાઈ કે હવે સામાન પૂરો ભરી દેવાનો હે બધા સાથે પાછા તમે ઘટની કોઈ મહેનત કરો આવક વધારે થઈ જાય जिन भ्रष्ट होता है जिन सुबह اور ساتھ ہی انفرادی طور پر بھی اپنی دکانوں پر کوئی منظر میں مل گیا راستے میں مل گیا کئی گھنٹے کی محنت کے علاوہ بھی ساتھی آپس کے اندر مذاکر میں تیار میں فکر کے ساتھ بعض مرتبہ مسجد کے اندر دو تین مہینے کے اندر ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے اعلان کے اندر پوری بات کر کے اعلان کرتے کہ بھائی آج ہماری بستی کا تمام حضرات سے گزارش ہے تھوڑی ترغیب بھی کر اچھا آپ کے ذمہ دار ساتھی کس وقت آتے ہیں مغرب کے اندر الحمدللہ پہنچا سب مغرب میں آ سکتے مغرب کے اندر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ اصل میں ذمہ دار تک پہنچ گئے بھائی اپنا بچوں کی بچے تو آپ نے چلو اصل میں جتا رہے ہیں اپنے دینے فکر کریے بتا نے یاد جوڑائیے دلا جتا رہے جوڑے بتا نے وہ کوئی دیر کرے جو ساتھی ہمارے رات کے موقع پر جو مغرب سے عشا تھا وہ فارغ کرتا ہے ہاں۔ اور عشا کے بعد جو ساتھی ہمارے ساتھی ایسے ہیں وہ اثر کے وہ چاہتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں سر ملاقاتوں میں جاتے ہیں وہ لوگ پھر تھوڑی محنت بھی کرتے ہیں جش کے بارے میں جو جش ندیم ہو تو اس کے بارے میں بھی دعوت چلاتے ہیں دو جماعتیں بناتے ہیں کوئی مجمع ہے تین جماعتیں بھی چار بھی بنا دیتے ہیں جماعت آتی ہے نہیں نہیں ہماری مسجد کے اندر اگر ساٹھ ستر آدمی بیٹھ گئے ہیں تو بھی چار جماعتیں بنا دیتے ہیں کبھی سات ستر ہو جاتا ہے اچھا گش کی بات کیسے کرتا ہے گش کی بات جی، جی۔ آداب آداب کرتے ہیں ہاں گش کے آداب وہ کتنی دیر کرتے پندرہ سو پندرہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد پہلے تو دعوت کام کے فضائل کے بارے میں تھوڑی مختصر بات کر کے پھر پوری گش کے آداب بتاتے پوری پوری بات کرتے اور جماعت بنا دیتے ہاں, ہاں، جی، ہاں، پھر پہلے جماعتیں بناتے پھر کے اندر آتا اور پھر جماعتیں چڑھی جاتی ہاں، درمیانی بات میں کیا کرتے ہیں درمیانی بات کے اندر جو ساتھی بیٹھتے ہیں وہ پوری بات کرتے ہیں جب تک جماعت واپسی نہیں ہے لگ بھگ ہمارا دس اکثر ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عشا کی اذان کے اوپر ہی ختم کر درمیانی بات کون کرتا ہے درمیانی بات مشورے سے جوتے ہیں یعنی کوئی آپ کے یہاں کوئی مسائل کر لیتے ہیں آپ کے مسائل ایسا کوئی بھی نہیں اور ایک ساتھی باری باری جس کا بھی مشورے دیتے ہوتا ہے وہ ساتھی کر لیتا یعنی مختلف ساتھی بدل بدل بدل بدل کر اور گش کا ختم کرتے ہیں عشا کی اذان کے اوپر اور عشا کے بعد کتنی دیر بات کرتے ہیں عشا کی نماز کے بعد تقریباً پچیس منٹ پچیس ایک منٹ بات ہوتی ہے پچیس منٹ تشکیل ہوتی ہے دس ایک منٹ تشکیل وہ بات کون سے موضوع پر ہوتی ہے وہ بات جو ہوتی ہے وہ تو کام کے حساب سے قربانی بڑھانے کے حساب سے اپنے محلے کے اندر کام کرتے ہیں کے بعد کے اور تشکیل کیا کرتے ہیں تشکیل کے اندر چار مہینے کی تشکیل اگر تاریخ نزدیک ہے یا تو کوئی ترتیب ہے کہ کی جماعت جائے گی چار مہینے کی اس تاریخ کے اوپر تھوڑا زور دے کر تشکیل کرتے ہیں اور زیادہ تشکیل جو زور دے کر کرتے ہیں وہ تین دن کی تشکیل ہر ہفتے کے کے آپ گھر سے کبھی نقد تین دن کی جماعت ہے ہمارے ہر ہفتے الحمد للہ تین دن کی جماعتیں ہے ساتھی چاہیے کہ یہ ساتھی تین دن کی جماعت نکل جائے گا اس کے لیے جماعت بن جاتے ہیں کتنی جماعتیں جاتی ہے آپ کے لیے تین دن کی جماعت ہماری مہینے کے اندر چار جماعت جاتی ہیں کبھی مستورات کی جماعت بنی تو چھ ہو جاتی ہے پانچ بن جاتی ہے اور دوسرا گز کرتے ہیں آپ دوسرا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں مسجد وہاں کس دن پہنچتے ہیں وہاں پر بیس پچیس پچیس دن اس سال دوسرا گشت کر کے آپ کی مسجد میں کسی جگہ کو کھڑا کیا کہ وہاں ہمارا شروع ہو گئے گا دوسرا گھر ہمارا جس مسجد میں اسرائیل کے اندر ابھی کی کر کو چار مہینے کی روانہ ہوا اس مسجد کی تو آپ یعنی آباد مسجد میں بیٹھ کرتے ہو وہ مسجد نہیں ہے ہاں۔ تقریباً پینتیس ایک مکان ایسے اس مسجد کے جو مانوس ہیں باقی یوں ایک سو دس مکان ہیں دوسرے سب مکان غیر مانوس ہے تو غیر مانوس پر کرتے ہیں تو مسجد کی ابھی تک مستقل تین دن کی جماعت بھی نہیں بنے اور یہ چار بجے کے بندے اللہ کے ذریعے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مبارک فرما ٹھیک اچھی بات ہے بھائی گشت جو ہے ہمارے کام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بہت مضبوط عمل ہے اور خصوصاً ہم کام کرنے والوں کی تربیت کا یہ عمل مولانا یوسف صاحب اسی فرما دیتے کہ دو بڑی بیماریاں ہیں ایک حفے جان کی اور ایک حقے مال کی اور ان دو میں بڑی بیماری حسے جا کی جا میں میں پوچھ بیماری کا علاج عمومی گشت ہے اس کا علاج کیا ہے بولو رہے بھائی عمومی گشت کہ جتنا آدمی عمومی گشتوں میں پھیرے گا نا تو یہ انا نکلے گا اندر عجیبی انتظاری توازو پیدا ہوگی جو دعوت کے لیے بہت بڑی بڑی دقتیں ہیں اور ہماری تربیت کا عمل ہے اس لیے گشتوں میں خوب اہتمام کریں اپنی ذات سے پہلا گشت دوسرا گشت ان ان اوقات میں ہم کوئی کام اپنے ذمے نہ رکھتے ابتدا میں کچھ قربانی ہوگی تاجر لوگوں کو جو ہے نا گشت میں آنے میں تھوڑا سا مجاہدہ رہتا ہے دکان وہاں پر ہے اور شام کا وقت ہو گیا سیزن کے دن ہیں گراجی زیادہ ہیں تو دکان چھوڑنا مشکل ہوتا ہے پتھر رکھنا پڑتا ہے دل پر لیکن اللہ آس ہمارے ایک آدمی ہے بڑی دکان ہے اس کی بہت بڑی بہت اور فٹ ویئر اور اس کی بڑی دکان ہے اور اس کا وقت ہی جو ہے نا زیادہ کاروبار کا وہ شام کا ہی ہے شام کو عام دنوں میں شاید گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک کھلی ہوتی ہے اس کی دکان لیکن وہ ابتدا میں اس نے کیا کیا کہ صرف گش کے دن بند کرتا تھا کہ دس کے دن اس کی دکان بند پھر اس نے ہفتہ اور اجتماع کے دن بند کرنا شروع کی اور ابھی دوسرے گھر میں بھی بند کر دیتا حالانکہ اس کا وہی وقت ہے کاروبار وہ دور سے جہاں جائے گا دکان بند دیکھے گا کہ بھائی آ جانا بیٹھنا میں جانا شام کو تینوں بند اور اس کا کاروبار چل رہا ہے دوسروں سے جو دوسرے کھلی رکھتے ہیں سب اس سے زیادہ اس کے گاہک جو نا واپس چلے جاتے ہیں دوسرے نہیں آتے چلنے میں جاتا ہے لوگ کر کے جاتے ہیں تو چلنے چلنے پر لوگ اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ جو آئے گا تب اس سے لیں گے مسلمان بھی اور بہت سے غیر مسلم اس کے گاہک وہ بھی جو ہے اس کی دکان بند ہے کہ پوچھتے کہاں چلنا میرے تھا کیا ہو جگہ اس وقت آئیں گے آدمی کا اندر کا عزم روزی اللہ کے ہاتھ میں روزی کون دیتا ہے بولو نا بھائی ہم تدبیر کریں گے بندہ تدبیر کرے گا اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں کہ تم آٹھ گھنٹے دکان کھولو گے کب دوں گا ایسا ہے کسی جگہ ملا کرنے کا لیکن ایسا کرنے کا نہیں کہا کہ تم آٹھ گھنٹے کھولو دکان تبھی دوں گا اس لیے بہت سے لوگوں کا ہم لوگ گئے تھے ویسٹ انڈیز تو وہاں ہفتے میں پورا ان کے سب کا کاروبار جو ہے وہ ہفتے میں دو دن سنیچر اتوار پانچ دن فری سنیچر اتوار دو دن جنتا اور پانچ دن فری دو دن میں اللہ ان کو ہم سے زیادہ روزی دیتا ہے صرف دو دن کاروبار ایسے بہت سے سیزن سیزنیبل کام کرنے والے ہوتے ہیں آٹھ مہینے ان کا کاروبار ہوتا ہے چار مہینے بہت سو کا سال میں دو تین مہینے جنتا ہوتا ہے اور پھر آٹھ مہینے فری ہے نو مہینے فری ہے تو آٹھ گھنٹے دکان کھولنا اللہ میاں نے لکھ کر اتارا ہے قرآن میں ایسا بولو نا بھائی وہ تو ہم نے ایک نظام بنا ہے جو بنیوں کا نظام ہے ہم ان کے تابے ہوئے اس کو نظام اپنا بنا رہے بھائی پوری مارکیٹ مسلمانوں کی ہے اگر وہ طے کرے بھائی نماز میں نواز کا ٹائم ہے دکان بند رہے چار دو کلا تو زور کے وقت بند ہے لوگ دیکھ بھائی کیوں کیا نماز نو ٹائم گج کے دن دیکھا گیا دکان بند ہم لوگ کھیرا کا استعمال تھا نا کھیرا تو ملاقاتوں میں گئے تھے وہاں محلے میں تو دیکھا وہاں بورڈ لگا ہوا تھا دکان پر کوئی بارہ تیرہ چودہ ایسی بارہ تیرہ چودہ جیسے اجتماع ہوا تھی بارہ تاریخ میں بپور تھی چودہ تاریخ میں شام کی دکان بند رہی دوسری دکان پر گئے وہاں بھی بورڈ لگا ہوا تھا تیسری پر گئے وہاں بھی تو مجھے لگا کہ مزیدار جماعت والوں نے بورڈ چھاپ کے تو نہیں مانتی سب کے دکانوں پر کہ وہ بند دے رہے مشورے سے تو میں نے وہ دکاندار سے پوچھا کہ آپ بورڈ کیا لگا رہے تھے میں لگا رہے تھے کیا મજેદાર જમાતી કહેતા હતા કે નહીં અમે ઇસ્તેમાના ત્રણ દિવસ જે છે ને અમારા બધા જેટલા મુસ્લિમ વેપારી છે અમે બધા બંધ રાખીએ છીએ અને આટલા દિવસ પહેલાથી બોર્ડ મારી દે કે ભાઈ અમારો ઇસ્તીમા હોવાથી દુકાન બંધ રહે તો લોકો બી સમજી જાય એમનો સામાન લેવાનો તો લઈ જાય અને પછી ઇસ્તીમા પછી આવે वो તો અંદર का एक आजम है अंदर का एक हौसला है सब लोगों को दावत के काम की कदर का पता चलेगा कि भाई ये काम कितना बड़ा है कितना बड़ा کہ آدمی جس کے روزانہ اور شام کی پانچ ہزار کی بکری ہے وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کی روزی ضائع نہیں کرتا عزت کی روزی دیتا ہے اور اگر ہم نے قربان کر دی تبلیغ کو اور ذبح کر دیا تبلیغ کو دنیا تو ذبح ہو سکتی ہے تبلیغ کے لیے اللہ کے کام کے لیے لیکن ہم کام کو قربان نہ کریں اپنی دنیا کے لیے بلکہ امال کا اہتمام صبح سے ایک ماحول بنا بیاں آج دیوس گھر والوں کو کہا کہ تم دعا کرنا آج ہمارے وشنو دیوس تو ان کو ہم نے دعا کا کہہ دیا تو شام کو کوئی کام نہیں بتائیں گے گھر والے اور ہم نے ان کو پتہ ہی نہیں بچارا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں باہر تبلیغ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں گشت کرتے ہیں ان کے سامنے تو ان کے تقاضے غالب ہیں ہم اچھے خاصے دکان سے تیار ہو کر آئے گش میں جانے کے لیے کہ گھر جانے چائے وائے پینے آئی گئی ہے ابھی تو چائے پینے بیٹھے تھے بیوی نے پکڑا دیا بچے دواخانے جانے یا اس نے کوئی لفڑا پکڑا دیا کہ میری ماں کے گھر سے لانے کا بہن کے گھر دینے کا صبح سے اس کو دعا کی گزارش کی ہے کہ دعا کرنا آج سانجے گز سے وہ بھی دس مرتبہ سوچے کہ شام کو کچھ کہتے ہوئے کہ آج ہم لوگ گشن و دس اور محلے میں فضا بنا ہے جیسے بڑا محلہ ہے تو کوشش کریں کہ ہماری اتنی جماعتیں بن جا رہے کہ آسانی سے پورے محلے کا گشت ہو جائے اس سال اور اس کے لیے جو ذمہ دار ساتھی ہو جلدی آ جاؤں وہ بھی مغرب میں آئیں گے نئے بھی مغرب میں آ رہے ہیں کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا اور جلدی آ گئے اثر سے اثر کے بعد بیٹھے ہوئے پانچ آدمی ہیں بھائی اپنے اتنے سارے مکان ہیں اور پچاس آدمی دش میں ہوتے ہیں اور ہمارے زیادہ آدمی تو پانچ آدمیوں نے مل کر چٹ پٹ شروع کی کوشش شروع کی محنت شروع کی باہر نکلے نوجوان بیٹھے تھے تھوڑا سمجھا آئی جاؤ ساتھیوں کو فون کیا دور جو تھے ان کو فون کر لیا قریب جو تھے ان کو یاد دہانی کے لیے چلے گئے تو کش سے پہلے گشت کی محنت کر لیں جو مسجد اور جماعت عمل سے پہلے عمل کی محنت کر لیتی ہے وہ عمل جاندار بن جاتا ہے اور پھر پوری بستی میں ایک ماحول بنے گا پوری فکر کے ساتھ گشت ہوگا گشت کی اہمیت ضرورت اور فضیلت بتا لیں پھر مجمع کو تیار کر کے جماعتیں بنا لیں اور پھر آزاد بتا لیں اور اعلان باثر آدمی کریں اعلان باثر آدمی کریں اور رہبر بھی اثر آدمی کو بناؤ جس کی بات کا اثر ہے بچوں کے سپورٹ نہ کر دیں ابھی ہمارے گشت جو ہے نا عمومی گشت خصوصاً ہمارے عمومی گشت بچوں کے حوالے ہو گئے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہو گئے حالانکہ پہلے تو کہتے تھے آداب میں کہ زیادہ جوانوں کو گشت میں نہ بھیجے ان کو وہاں بٹھا ذہن بنا لو ان کا ہاں۔ ہر جماعت کے دو تین جوانوں کو بھیجے باقی معمر بڑی عمر کے پرانے ساتھی جو ہیں وہ گشتوں میں پھریں اعلان ہمارا پرانا ساتھی کریں یا باسر آدمی امام صاحب کا امام صاحب کریں مسجد کا متول اس کے پاس کرواؤ محلے میں اور کوئی حاجی صاحب وزندار ہیں وہ گشت اعلان کریں گے زیادہ اثر ہوگا ان کو درخواست کرے حاجی صاحب آج آپ کو گشنوں دیوس سے مشورہ سے وہ نکیلے کہ تمہارو اعلان کی جائے باندھو نا وہ کرے واضح مطلب وہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن بستی میں ان کا اثر ہے ان کے پاس اعلان کرا کبھی امام صاحب سے کروا لیا اور اپنے ساتھیوں میں با اثر ساتھی اعلان کرے اسی طرح رہبر بھی با اثر آدمی ہو بات ہے جتنے دنیا کے بڑے کام ہوتے ہیں اس کی نمائندگی کون کرتا ہے بچے کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے محلے کا گاؤں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی نمائندگی کون کرتے ہیں محلے کے باثر لوگ کرتے ہیں یہ اتنا بڑا کام ہے بچوں کے سپرد کرتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ ذمہ دار ساتھی فکر مند آدمی آگے آوے گش کی جماعتیں بناوے اس وقت ہر ایک کا دائیا ہو کہ میں گش میں جاؤں ہر ایک کا دائیا ہو کہ میں باہر جا کر گش کروں کتنا بڑا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور سے لے کر آخری عمر تک اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو تھکایا ہے اور اس پر کتنی بڑی فضیلت ہے اس پر کتنی بڑی فضیلت اس سے جان نہ چھوڑا لیں جان نہ بچا لیں بلکہ ہمت کے ساتھ گش کریں چلیں پھریں بیماری لگی ہے بیماری کو ازر نہ بنا دیں بیماری کو ازر نہ بنا دیں کہ بھائی میں تو مجھے چلا نہیں جاتا ٹھیک ہے ویسے تو میں چلتا نہیں ہوں لیکن گش میں جاؤں گا چلوں گا بہت سے لوگ ہیں یہاں نہیں چل پاتے ہیں لیکن ہمت کے ساتھ حج میں جاتے ہیں تو پیدل حج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہی تو مارتی چلا تو نہ تو اللہ نے بہت احسان کری اور میں نے پیدل عمرہ کیا پیدل حج کیا ایسے دعوت کے لیے جذبات بن یہ کام جو ہے نا جسم کی طاقت سے نہیں دل کے جذبات سے ہوتا ہے اپنے جذبات بناویں اس لیے جو ہمارا بات کرنے والا ساتھی ہے وہ جذبات بنانے والی بات کریں فلسفہ بیان نہ کرے کہ چاند بھی گھومتا ہے نہ سورج بھی گھومتا ہے ہم کو بھی گھومتا ہے نہ پوم بھی گھومتا ہے وہ فلسفہ نہیں ہمارا ہمارے یہاں تو فضائل ہیں اتنے فضائل بتا اتنے فضائل بتا رہے کہ بوڑھا سے بوڑھا آدمی جو ہے نا وہ بھی گشت کی جماعت بن رہی ہو تو خالی ہاتھ اوپر نہیں کھڑا ہو کر کہے کہ میں تیار ہوں اتنے فضائل بتا رہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ ایک ہی بات کا بیان مہینے بھر کرتے تھے ایک ہی بات کہتے تھے صبح بیٹھے وہی بات ہے جو کل کہی تو پھر جو مجمع ہوتا تھا ان کا مقیم ان کا وہ پوچھتا تھا کہ حضرت آپ چاہتے کیا ہیں تو پھر کہتے تھے میں یہ چاہتا ہوں تو پھر سب لے لیتے تھے اور میاں جی کہتے تھے حضرت ہم کو اتنے فضائل بتاتے تھے اتنے فضائل بتاتے تھے کہ اگر مسجد میں ناچنا جائز ہوتا تو ہم ناچنے لگتے یہی ہماری اسپرٹ ہے یہی ہمارا پیٹرول ہے فضائل بتانا زیادہ سے زیادہ اسی لیے فضائل کا حلقہ جب لگے اس وقت تبلیغ کے فضائل دھیان سے سنیں ذکر کے فضائل دھیان سے سنیں اور اسی کو بولیں اسی کو نقل کرنا ہے اور فضائل بولے کوئی جماعت آئی اس نے کوئی بات بیان کی ہم نے نقل کرنا شروع کر دیا کوئی آدمی آیا اس نے اپنے انداز میں کچھ مزاحیہ کلمات کہہ دیے ہم نے وہ نقل کرنا شروع کر دیا کوئی مقرر کی تقریر کیسٹ میں سن کر آیا اور یہاں گشت کی بات میں اس کو شروع کر دیا یہ کوئی نقالی کرنے کا کام نہیں ہے یہ تو سمجھ بوجھ کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس کام کے لیے کس وقت ہمیں کیا بات کرنی ہے ابھی ساتھیوں کو گشت کے لیے تیار کرنا ہے تو ان کو گشت کے فضائل بتانے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت کے واقعات سنانے کہ حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں کبھی اس کے گھر جا رہے ہیں لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں اور لوگ آپ پر کچرا پھینک رہے ہیں آپ کو بذالیاں دے رہے ہیں آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں آپ کیسے مارے مارے پھر رہے امت کی ہدایت کی طلب میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے اس طرح امت کی ہدایت کی طلب میں پھریں گے اللہ ہمیں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا اور قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہمارا حشر کر دے گا جذبات بنانے کی بات کریں گے اور مجمع کو تیار کریں گے اور خود اپنی ذات سے متکلم تیار ہوگا کہ میں خود جاؤں گا گشت تبدیل بنائیں اپنی کہ میں خود گشت میں چلوں گا پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کریں جب ذمہ دار قسم کے ساتھی چلیں گے تو گشت جو ہے نا گشت وہ اعزاز کی چیز ہو جائے گی کہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم گشت میں جا رہے ہیں پھر مسجد میں بیٹھنے والا جو ہے وہ بادل ناخواستہ بیٹھے گا کہ مجھے اصل تو باہر جانا تھا لیکن مشورے سے میرا یہاں بیٹھنا طے ہوا اس لیے یہاں بیٹھا ہوں اس طرح پورا نظام ہوئے دعا ذکر والے کو ہوئے مضبوطی کے ساتھ دعا کرے وہ اس کو اس کا کام سمجھاوے کہ بھائی دیکھو آپ کی مثال جو ہے نا آپ کی مثال وہ تو بہت اہم ہے آپ کا کام ہے آپ جو ہے جتنا توجہ بڑھاؤ گے اتنا باہر اثر پڑے گا اللہ سے آپ کو منوانا ہے کہ آج کا گشت اللہ قبول کر لیں گے اس طرح ایک ایک کو استقبال والے کو کام سمجھا رہے کہ وہ کرسی لگا کے بیٹھتے جائے وہاں باہر جا کے یا پان کا آدمی تو پان چباتا رہے بیڑی پینے کا آدمی تو بیڑیا پیتا رہے ابھی ایک عمل کے لیے بیٹھا ہے استقبال کے لیے وہ چوکن نہ رہ کر بیٹھے گا استقبال والا کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے فوراً وہ کھڑا ہو کر جائے گا اس سے مسافہ کرے گا معانقہ کرے گا اس سے تھوڑی بات کر کے سمجھا بجھا کر اس کو عمل میں شریک کر دے گا اس کو اپنا کام سمسپورٹ کریں تاکہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پر پوری ذمہ داری اور جواب داری کے ساتھ کھڑا ہوا پیور گشت والی جماعت جو ہے پوری فکر کے ساتھ کر کے اذان ہو جائے واپس آ جائے اگر اثر بعد ہو رہا ہے گشت تو مغرب سے دس منٹ پہلے پورا کر لیں تاکہ ہماری تکمیل اولا فوت نہ ہو اور پھر عشاء کے بعد بیان ہے تو وہی جیسے بھائی نے کہا کہ بیس پچیس منٹ بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تشکیل کرے تو تیس پینتیس منٹ میں کام پورا ہو جائے گا مختصر اتنا مختصر نہ کر دے کہ پندرہ منٹ میں سب ختم کر دیں بھائی پہلے بہت لمبا ہو جاتا تھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیچ میں کہا کہ بھائی اس کو اتنا لمبا نہ کرے مختصر کرے تو بعض مسجد والوں نے اتنا مختصر کر دیا کہ پندرہ منٹ میں سب پورا ہو جاتا بیس پچیس منٹ شہر صفات کے دائرے میں بات کریں اور پھر اخیر میں چھٹے نمبر پر بات کر کے چار مہینے کی چلے کی اور نفت گشت سے تین دن کی جماعت بنا ہیں اور اسی طرح دوسرا گشت ہے اس محلے کو کھڑا کرنے کے وہاں پانچوں امال اور دین کے عمومی امال وہاں پر زندہ ہوں اس کے لیے دوسرا گشت کر کے لیکن ایک ہدف لے کر دوسرا گشت کریں کہ ڈیڑھ دو مہینے میں اس بستی کو ہمیں کھڑا کر دینا اس لیے گشت کے علاوہ میں ہفتے میں پھر دو مرتبہ تین مرتبہ ضرورت اگر ہے بہت کمزور جگہیں تو اپنی مسجد اور جماعت میں پچاس آدمی ان پچاس میں سے دو تین آدمیوں کو مستقل طور پر پندرہ بیس دن مہینے کے لیے وہاں کے لیے طے کر دیں کہ بھائی آپ کو روزانہ ڈھائی گھنٹے وہاں لگانے ہیں اور اس جگہ کو کھڑا کرنا ہے وہاں کی تین دن کی جماعت آپ تین آدمیوں کو مل کر بنانی ہے اور وہاں کے سات آٹھ دس آدمیوں کو تیار کر کے تین دن جانا ہے اس طرح ان کو تیار کر کے کام سپورٹ کریں تاکہ وہ دھیرے دھیرے کام کریں گے ابتدا میں لوگ تعلیم میں بیٹھیں گے پھر اس سے آگے اور کام ہوگا تو ملاقاتوں کا نظام بنے گا اور ہفتے بھر میں دس دن میں بیس دن میں کم از کم مہینے میں ان تین آدمیوں کے ساتھ وہاں سے تین دن کی جماعت بن جائے گی اور کام آگے جیسے انہوں نے ابھی بتایا ماشاء اللہ کہ کچھ محنت کر لیں تو وہ مسجد جہاں سے تین دن کی جماعت نہیں بنی وہاں سے چار مہینے کی جماعت وصول ہو گئی کریں گے بھائی اس طرح سے بھائی کریں گے اسی طرح اور اس کو یاد رکھے اپنی مسجدوں میں جا کر کہ بھائی دو مہینے ڈھائی مہینے بہت ہو گئے ایک جگہ پر وہ دو ڈھائی مہینے روٹین کے نہیں ہے کام کرنے کے لیے کہ دو ڈھائی مہینے میں اس جگہ کو ہمیں کھڑا کر لینا ہے کریں گے انشاءاللہ کسی نے کوئی بستی مر محنت کر کے یہ سال میں سال بھر میں ایک بستی دو بستی ایسی کوئی ہیں جو محنت کر کے انہوں نے اس کو کام پر کھڑا کر دیا ہو ہے بھائی یا وہاں تعلیم شروع ہو گئی ملاقاتوں کا نظام شروع ہو گیا تین دن کی جماعت بنی کوئی ایک عمل دو عمل تین عمل شروع ہو گئے ہوں رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بھائی کوئی جگہ دو جگہ کیا ہوا ہاں ماشاء اللہ ان کی تین دن کی جماعتیں بنواؤ چاہے ضرورت ہو تو آپ کے دو آدمی لگا دو وہاں ان کو کہو کہ آپ محنت کر کے وہاں سے تین دن کی جماعت بناؤ اور بھائی کوئی جگہ آنند والوں نے کچھ کیا ہے آنند والوں نے کیا آنند ہی کیا ہے بھائی اور کسی جگہ ہوا ابھی بھی جاتے ہو اب دوسری جگہ جاتے وہاں کو جا رہے ہیں دوسری مسجد تو کوئی دوسری مسجد کو دو آگے بڑھیں وہ ورنہ وہ سنڈے ہو جائے گا وہ آپ کے یہاں دوسرا گیٹ کرتا ہے کتنے آدمی آتے ہیں لیکن وہ تو کمزور ہے ابھی بھائی وہ تین آدمی آ رہے ہیں ان کے بعد کتنے گٹ کر رہے ہیں اور ان کی جمع کیا تھی تین دن لیکن ان کو فیصد دلا کر ہر مہینے ان کا کام کر رہے ہیں اس ٹائم بھائی او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی اللہ کے لیے تھوڑی دیر صبر کر لو بھائی اتنا اہم کام اتنا اہم مذاکرہ ہو رہا ہے پورے ضلع کے اعتبار اپنے آپ کو تھوڑا جماؤ ایک آدمی آ جاؤ کہاں سے بلائیں گے فضل جی بھائی کپڑ ون سے آ جاؤ جلدی آ جاؤ آ جاؤ اب کیا تعلیم ہے کتنی دیر ہوتی ہے کون سی کتابیں ہو رہی ہیں کتنا مجموعہ ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے فجر کی نماز کے بعد بیس منٹ تعلیم ہوتی ہے اور کتاب میں سے پڑھی جاتی ہے اور مجمع مجمع بیس سے پچیس کا ہوتا ہے اور نماز پچہتر نماز ہے اور مجمع بیس پچیس کا مجمع بڑھے اس کے لیے نو کچھ فرق پڑتا ہے تو اس سے کچھ لگا بڑھ جاتا ہے اگر بازی اگر یہ تعلیم میں پچیس بیٹھنے والے ہیں وہ کوشش کر لے کے آدمی کو لے کر بیٹھ جائے تو پچاس نہ ہو جائے یہ جو پچیس بیٹھتے ہیں شکل بڑھا مثلاً آپ نے نماز پڑھی آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے تو آپ نے فارغ ہو کر جیسے تعلیم وہ آدمی پوچھے کی طرف ابھی اٹھے پہلے اس کے کندھے پر تھوڑی دیر تعلیم زیادہ تر تو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہوں گے اس میں چلے والے ہوں گے تین دن والے ہوں گے چار مہینے والے ہوں گے عمل روٹین اس وقت ہو جاتا ہے جب اس عمل کی فکر کمزور ہو جاتی ہے اب آپ کی مسجد میں جماعت کے ساتھی ہوتے ہوں گے اس میں بیٹھنے والے وہ تھوڑا سا اپنے پڑوسی کو بھائی تھوڑی بہت شامل تو اس میں دھیرے دھیرے دھیرے پھر اس کی سیدھا بنے گی اور فجر کے بعد جیسے سنتیں بھی نہیں ہوتی یا پھر سنت پڑھنے باہر جائے وہیں سے چلا گیا فوراً تعلیم بھی شروع ہو جاتی ہے گھروں کی تعلیم کا کیا گھروں کی تعلیم میں پینتیس گھروں میں ہوتی ہے سر پینتیس اور مکان کتنے ہیں ایک سو بائیس اور چھ سفاط کے ساتھ چھ سپاس کے ساتھ یہ تعلیم کتنے وقت ہے پیسے دو ڈھائی سال سے آپ کے چلنے والی بہنیں ہیں دو اور دس دن آٹھ اور تین دن والے خبر نہ نہ تھی ہوا رہی ہے پچیس میں آپ دے رہے ہیں اور پینتیس گھروں میں تعلیم وہی ہے کیا چار مہینے والے جو ساتھی ان کے گھروں میں نہیں ہوتے چھپن اچھا، گھروں میں ماشاء اللہ کوشش کرو نا محلے کے ہر گھر میں شروع ہو جائے ہفتہ والی تعلیم کے حلقے کتنے آپ کے مکان ایک سو پینتیس اور دو حلقے ہیں اس کے راستے سے محنت کرو مشکورات کے پاس تو ہر گھر میں تعلیم شروع ہو اس کے لیے کوشش جی، کرو محنت میں محنت کرو ٹھیک ہے اچھی بات بھائی تعلیم جو ہے تعلیم یہ ہماری خوراک کی طرح ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو مجمع تیار ہوا تھا وہ فضائل کی بنیاد پر تیار ہوا ہے اس لیے دیکھو جتنے موقع آئے ہیں صحابہ نے بڑی بڑی جو قربانیاں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضائل بتائے اس پر ملے گا کیا گھر چھوڑنے پر کیا ملے گا جان لگانے پر کیا ملے گا مان لگانے پر کیا ملے گا روزوں پر کیا ملے گا نمازوں پر کیا ملے گا حالانکہ اللہ آڈر دے دیتا کروا نماز پڑھوا نہیں بتا اللہ کو ہفتہ بھائی اللہ کو ایک آدمی نوکری پر کسی جگہ رہا ہے پانچ ہزار کی تنخواہ ہے اس کی اس کی پانچ ہزار تو اس کا اس کو چائے لینا بیچتا ہے بھائی چائے لے کر آؤ وہ کہتا ہے کہ آج چائنا سو روپیہ مرتے ایسا کہتا ہے پانچ ہزار میں بندہ ہے تو مانا اسٹور پھر کہتا ہے پانی چھوڑا اس کا کوئی الگ سے بتا دوں پھر کہتا ہے ہاں، بتا وہ کہتا ہے چیک کے آپ آؤ تو کوئی الگ بتا دوں کہ اس کو کرنے کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں ہاں۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ چاہتا تو آرڈر دے دیتا بھائی نماز پڑھو روزے رکھو زکات دو حج کرو خدمت کرو یہ کرو وہ کرو سارا بتا دیتے لیکن پھر بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر ہر عمل کے فضائل بتائے تاکہ انسان اس کو رغبت سے کرے شوق سے کرے نماز رغبت سے پڑھے ذکر رغبت سے کرے قرآن کو رغبت اور شوق کے ساتھ ان فضائل کے استحظار کے ساتھ پڑھے دین کی محنت کریں تو فضائل کے استحظار کے ساتھ کریں کہ اس پر اللہ یہ دے گا ہمارے چکنے پر ہمارے پھر ملل نہیں ہوگا ابھی جو ہمارا مجمع ملل کا شکار یعنی ہوا یار اپنا مہینوں سے اپنے اگلا برسوں سے کیا کہیں صحت تو نہیں تو پھر ہم اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو اس بنیاد پر کہ اگر اللہ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی کو کھڑا کر دے گا تو حضرت علی کو حضور نے کہا تھا علی اگر تیرے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے افضل ہے یہ فضیلت کا استحصار ہوگا اور جو قدم چلیں گے اس پر اجر کے آدمی کو احتساب ہوگا کہ اس پر ہمیں ثواب مل رہا ہے اللہ اس پر راضی ہو رہا ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نتیجہ تو اللہ دے گا نو علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ساری محنت کرنے والوں کو اللہ نے تسلی دے دی کہ ساڑھے نو سو سال تک محنت کی نو علیہ السلام نے صرف ستر بہتر آدمی تیار ہوئے تو کیا ناکام ہو گئے تو ملل نہیں آئے گا پھر دس کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے تین دن جاتے ہوئے سر ایک ہی بستی میں دس سال ہم تو دس مہینے سے تین دن جا رہے ہیں کوئی وہاں پر فرق نہیں کیا آدمی چلو نہیں جائیں گے ملل پیدا نہیں ہوگا ملل جو پیدا ہو رہا ہے نا ابھی ابھی ہمارے قلوبکوں کی غذا نہیں مل رہی ہے جب تک وہ خوراک نہیں ملتی تو پورے جسم میں کمزوری آتی ہے نہیں آتی بولو نا بھائی تو کمزوری محسوس ہوتی ہے بھوک لگتی ہے اور دوسرے کو اپنا کھا رہے تو بولو نا بھائی રમઝાનમાં સાંજે મગરીબથી પંદર મિનિટ પહેલા કેવી હાલ હોય છે રમઝાનમાં મગરીબથી પંદર મિનિટ પહેલા શું હાલ હોય છે બધાનું કે બે ટાઈમનું ખાવાનું બીજો ટાઈમ થઈ ગયો પહેલો ટાઈમ બાપાનો બીજો ટાઈમની તૈયારી છે તો તે વખતે શું હાલ છે કે હવે તાકાત વધારે છે નહીં બોલવાની બી નથી કોઈ આવીને વાતો કરાવે તો બી સારું નથી લાગતું અને થાય છે ને દુવામાં બી હોઠ ટોકાય છે કે બીજો ટાઈમ હજુ થયો છે અને ત્રીજો ટાઈમ થઈ જાય તો بس وہی ہمارا حال ہے کہ ابھی ہم خود محاسبہ کریں اپنا کہ ہم ہفتے میں کتنے دن فضائل کی تعلیم میں بیٹھے اور بیٹھے بھی ہیں تو اس کو ہم کتنے دھیان سے اپنے دل کا دروازہ کھول کر لے رکھے ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھا ہے دس آدمی کھا رہے ہیں دس لیکن وہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے اس کا پیٹ بھر جائے ایسے تعلیم میں پچاس بیٹھے لیکن ہم چیک لگا کر ادھر بیٹھے کیا پڑھا جا رہا ہے کان سے گزر رہا ہے لیکن دل کا دروازہ کھلا متوجہ نہیں وہ بات اندر نہیں جا رہی اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو فضائل کے حلقوں میں دکھا ہاں میں یہ سوچتا فرماتے تھے کہ گاؤں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھے ہاں، جب اس باتوں میں رغبت پیدا ہو جائے گی نا تو پھر نہیں ہوگی جیسے پیپر پڑھنے والے پیپر پڑھنے والے وہ جب تک پورا نہیں کر لیتے وہاں تک ان کو چین نہیں آتا دو دو گھنٹے بعد اخبار پڑھتے کتنے گھنٹے بولو نا بھائی اور جو خاص خاص دن ہوتے ہیں نا ان کے کون سے کون سے ہوتے ہیں وہ چھوٹی آتی ہے کرتی اتوار اور بدھوار تو اس میں تین گھنٹے ہو جاتے اور پھر باقی رہ جاتے تو پورتی جیب میں لے کر پھرتے بعد رات میں گھر لے کر جاتے دکان پر دکان بند گئے تو پورتی وہاں سے لے لی اور وہاں گئے وہ اس کو پڑھتے پڑھتے پڑھتے ان چیزوں کی میں پیدا ہو گئی ہے اس لیے دیکھا جو لوگ قرآن پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں نا جہاں بیٹھے قرآن نکالا کھول کر پڑھنا شروع کر دیا ہاں، کبھی نماز سے پہلے پڑھ رہا ہے کبھی نماز کے بعد پڑھ رہا ہے کبھی تاجر میں پڑھ رہا ہے کبھی صبح گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہا ہے مسجد آئے وہاں تلاوت سفر میں گاڑی میں اپنی تلاوت شروع کر مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے کا ایک مزہ ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو پڑھنے سننے کا مزہ ہے اگر وہ مزہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے دلوں میں بیماریاں ہیں اللہ رسول کی بات سننے کا دائیا نہیں بن رہا ہے تو دلوں میں بیماریاں ہیں یہ بڑی مہلک امراض ہیں بڑی مہلک بیماریاں ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فضائل کے حلقوں میں بٹھا پابند کریں اپنے آپ کو پابند کریں کہ مجھے اپنی مسجد کا جو تعلیم کا حلقہ فجر باد ہے یا عشاء باد ہے جو وقت جس میں نمازی زیادہ ہو وہ نمو وقت کو آپس کے مشورے سے طے کر کے اس وقت میں آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم کریں اور ساری کتابوں میں سے حکایت صحابہ فضائل نماز ذکر قرآن تبلیغ اور پستی کا واحد علاج اور فضائل صدقات تمام کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور سنیں دھیان سے سنیں کہ وہ چیزیں ہمیں مستحضر ہوں تو ہم ملاقاتوں میں جائیں گے پھر وہ باتیں کریں گے ابھی ہم باتیں دوسری کر رہے ہیں کام تبلیغ کیا کر رہے ہیں لیکن ملاقاتوں میں باتیں بولو نا بھائی فضائل کے علاوہ کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے مجموعوں میں بھی بیانات میں بھی اور ہمارے گشتوں میں بھی فضائل کے علاوہ کی باتیں زیادہ ہو رہی جو عام ماحول میں مذاکروں میں حالانکہ ہم کو تو پہلے دن سے اس کا پابند کیا گیا کہ ہماری بات فضائل کی روشنی میں ہوگی صفات کے دائرے میں ہوگی اور فضائل ہوں گے فضائل ایمان کے علم کے نماز کے ذکر کے تلاوت کلام پاک کے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے اللہ کے راستے میں مال اور جان لگانے کے اللہ کے راستے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے اللہ کے راستے میں تھکنے کے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں مرنے کے فضائل اور اتنے فضائل بولے اتنے فضائل بولے کہ ہمارا کام کرنے والا ہر ہر ساتھی کے اندر کے دل کو کھول کر پوچھے کہ اس کا کیا جذبہ ہے تو اس کا جذبہ اندر یہ ہو کہ میں اللہ کے راستے میں مروں یہ جذبہ بن جاؤں پھر چار مہینے لگانا مشکل نہیں ہوں گے پھر بیرون جانا مشکل نہیں ہوگا اندر کا دائیا ہی اس کا تو یہ ہے کہ میری تو موت اللہ کے راستے میں آ گئی جو جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھے آپ فرما رہے سبھی اختل کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر خدا مجھے زندگی دے پھر شہید ہو جاؤں سات مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اے جو عمر رہا اللہ عمر زخمی شہادت انفی سبیل کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت دے دے کوئی چیز دیکھی ہوگی انہوں نے وہ صحابی عہد کے میدان میں شہید ہو رہے اور جب پشت اور رب صحابہ رب صحابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ جس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ دن آج نصیب ہو گیا ایک ایک کے اندر یہ جذبات ہیں ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر پیش ہو جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دے مجھے عورتوں کی جماعت آئی یا رسول اللہ یہ مرد ہمارے ساتھ ذکر تلاوت میں اور نماز روزوں میں شریک ہے صدقہ خیرات وہ بھی کرتے ہم بھی کرتی ہیں لیکن یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بڑے درجے لے جائیں گے یا رسول اللہ آپ ہم کو بھی اجازت دے دو عورتیں آ رہی ہیں حضور کے پاس تو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گی وہاں پہ پہلی مرتبہ میں تو ہم کو ذرا سا سمجھا بجھا کر بھیج دیا واپس پھر دوبارہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم کو اجازت دو تو حضور نے پوچھا کہ تم کیا کرو گی وہاں کا تو کہنے لگی کہ ہم مجاہدین کو پانی پلائیں گے ہم زخمیوں کا دوا دارو کرے گی اور ہم یہ کام کر سکتی ہیں ہم یہ کام کر سکتی ہیں یہ فضائل کی بنیاد پر کھڑا ہوا مجمع تھا کہ ان کے بچے بوڑھے بوڑھا آدمی دعا کر رہا ہے اللہ تر الدنی اللہ مجھے واپس مت لوٹانا معذور آدمی کہہ رہا ہے میں جاؤں گا قرآن میں ان کے لیے آیتیں نازل ہو گئی کہ بھائی تم کیا تمہارے لیے اجازت ہے تم گھر بیٹھو تو کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں اور میں داخل ہو جاؤں جنت میں یہ فضائل ہے فضائل جو اندر طاقت پیدا کرتے ہیں جتنے فضائل کے حلقے مسجدوں میں اور گھروں میں قائم ہوں گے اتنے جذبات بنیں گے اعمال کے جذبات پھر رغبت کے ساتھ پھر پہلی سب کے نمازی بڑھ جائیں گے کیونکہ پہلی سب کے فضائل مسجد میں پڑھے گئے ہیں تکبیر اولا کے نمازی بڑھ جائیں گے کیونکہ مسجد میں وہ پڑھا گیا ہے پھر اذان دینے کے لیے مؤذن کا انتظار نہیں ہوگا کہ مؤذن صاحب فجر میں سو گئے تو جمع سے پانچ منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے بلکہ دوسرے پانچ آدمی تیار ہوں گے ایک کے پیچھے ایک کہ بھائی ہم اذان پڑھیں گے گھر سے وضو کرنے والے بڑھ جائیں گے جو گھر سے وضو کر کے آ رہے کیونکہ اس کے فضائل پڑے جا رہے ہیں اور دوسرے سارے خیر میں مجمع بڑھتا رہے گا نمازی بڑھیں گے اشراک اور چاک والے ایک مسجد میں اشراک کے فضائل پڑھے جا رہے ہو اور مسجد اور جماعت مشورہ کر کے اشراق کے پانچ منٹ باقی اور نکل جاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشراق کو پانچ منٹ باقی ہے مسجد اور جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے فجر کی نماز پڑھی مشورہ کیا بیٹھے ہوئے اور اشراق طلوع کو پانچ منٹ باقی ہے وقت ہونے میں اور مسجد اور جماعت باہر جا رہی ہے کہ ابھی اشراق کے فضائل سنے ہی نہیں ورنہ جو اشراق کے فضائل سن لے وہ تو اپنا سارا سب کچھ دبا کر بیٹھا رہے گا کہ تھوڑی پندرہ بیس منٹ کی مشقت میں ہر جمرے کا سباب مل رہا ہے گھر بیٹھے وہ کیسے اشراق چھوڑ سکتے ہیں اور کیسے اوبن چھوٹ سکتی ہیں پھر اور کیسے تاج چھوٹ سکتی ہیں پھر سارے اعمال اپنی جگہ پہ عبادتوں میں جان پیدا ہوگی ذکر و تلاوت و عبادت میں جان پیدا ہوگی پھر اس میں اخلاق میں اور انصاف میں جان پیدا ہوگی ہر آدمی خرچ کرنے والا بنے گا ہمارا غریب سے غریب آدمی بھی کسی کی طرف نظر نہیں کرے گا فضائل صدقات میں اس نے فضائل سنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اور اپنے پاس چیزیں نہیں ہیں تو صبر کرنے کے فضائل اس نے اتنے سنے ہیں اتنے سنے ہیں تو کسی کی طرف نظر نہیں کرے گا بلکہ وہ دینے والا بنے گا یہ ساری چیزیں فضائل میں ہیں اور اسی تعلیم کو گھروں میں اپنی ضرورت سمجھے اپنے بیوی بچوں کی چاہے کتنے تھکے ہارے گھر پہنچے پہلے گھر والوں کا تفقت کرے کہ تعلیم ہوئی نہیں نہیں ہوئی ہے اپنا کھانا قربان کر دلاؤ پہلے تعلیم کر لیتے ہیں کھانا بعد میں کھائیں گے تو بچے دیکھیں گے کہ ابا کھانا نہیں کھا رہے پہلے تعلیم کر رہے ہیں اس تعلیم کی اہمیت بچوں کے دلوں میں بیٹھے گی اس تعلیم کی اہمیت بیوی کے دل میں بیٹھے گی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے بزرگ ہیں محمد ہمارے ساتھیوں میں وہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ جوانی کے زمان سے بچے چھوٹے تھے ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی تھی میں کہیں باہر چلا گیا اور رات دیر سے آئے تو میں نے معلوم کیا تعلیم ہوئی نہیں ہوئی تو بیوی نے کہا کھانا کھا لو میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا آج بولے اس دن میں نے کھانا نہیں کھایا کھانا نہیں کھایا اس کا اتنا اثر بیوی پر ہوا کہ اس کے بعد سے بولے سالہ سال گزر گئے ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی تعلیم نہیں ہوئی کہ ہم خود لے کر بیٹھے یہ ہمارے ذمہ حق ہیں بیوی بچوں کا کہ ہم ان کو لے کر بیٹھ کر ان کا ذہن بنا رہے تعلیم ایک تعمیر ہے خالی برکت کے واسطے دو چار حدیثیں پڑھ لینا نہیں ہے ایک تعمیر ہے کہ ہم بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی اور قربانی پر کھڑا کر رہے ان بچوں کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں ان کے اخلاق بنانے کی ان میں صبر و شکر پیدا اس لیے ان کو صبر و شکر کے قصے سنائیں گے ان کو توقل کے قصے صحابہ کے سنائیں گے ان کو مجاہدوں کے قصے سنائیں گے ان کو اہتمام نماز کے قصے سنائیں گے ان بچوں کو صحابہ کا علمی ولولہ اور جذبات بنانے کے لیے صحابہ کے وہ قصے سنائیں گے جس میں صحابہ کے جوانوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا مشقتیں اٹھائی اور ان بچوں میں صفا پھر ان کو بھریں گے یہ نہیں کہ پڑھتے رہے وہ سنتے گئے کوئی سو رہا بلکہ ایک قصہ پڑھا ہم نے حکایت صحابہ میں سے کہ بھائی بن عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی دی اب قصہ پڑھنے کے بعد بچوں کو پوچھیں گے بیٹا کس کا قصہ تھا تو مصب ابن عمر کا انہوں نے کیا کیا وہ اپنی اپنی زبان میں اس کا مفہوم بتا دو تھوڑا سا تو اس سے وہ سمجھیں گے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو سمجھانا پڑتا ہے جب پانچ سال کا سات سال کا بچہ ہے اس کو ابھی سے سمے کم از کم یہ ہوگا اس عمر میں ان کو نام کا تو پتہ چل جائے گا کہ ابن عمیر ایک صحابی سے ابو بکر اور صدیق رضی اللہ عنہما یہ دونوں امیر المومنین بنے بعد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں یہ بیٹے ہیں ہماری بچیوں کو ان کے نام یاد ہو جاوے گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ ان کی سیرت سے اتنے واقف ہوں جتنے ہمارے بچے بچیاں ان کی خوفیاں چچا اور خالاؤں سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ان سے زیادہ ان کا تعارف ہو جائے حضور کی خوفیوں کو جان ہو حضور کی یہ پھوپھی تھی آپ کے یہ چچا تھے آپ کی یہ خالہ تھی اور آپ کی یہ فلاں تھی یہ فلاں تھی اس انداز میں ہم تعلیم کریں گھر میں اور اسی طرح فضائل نماز ذکر و تلاوت ان انہیں کلمے کے کلمے کے فضائل ان کو سمجھا کر تصویر پڑھنے کے لیے ان کو نیت کرانے آج سے بچوں کیا کرو کہ صبح شام ان شاء اللہ تصویر پڑے گی ان بچوں کو کروانے کا ارادہ تلاوت کے فضائل بتا کر ان کو طے کراؤں اور سورہ رافیہ سورہ سجدہ سورہ ملک کے فضائل بتا کر ان سے طے کروائیں آج سے طے کرو مگر بات پڑھیں گے پھر دوسرے دن دوپہر میں پوچھا کہ کل شام کو کس نے کس نے پڑھی سورہ پر تو جس نے جس نے پڑھی دس دس روپے دے دیے تو ان میں جذبات بنیں گے بچوں ابھی سے تیار ہوں گے اس کے لیے بھائی سورہ انہوں نے سورہ واقعہ پڑھ لی انہوں نے سورہ ملک پڑھی ہے جمعرات کے دن رات میں ہی فکر دلا دیتے کل جمعہ کا دن ہے کل جمعہ کا دن مبارک دن ہے اس دن سورہ کہاں پڑھنی ہے کثرت سے دور شریف پڑھنا ہے تو امال کا ماحول گھر میں تیار کرنا ہے پھر اسی پر ان کو اسلامی معاشرے پر تیار کر دو مہینے کے بعد بچی کی شادی ہے تو حضرت فاطمہ کے سادگی کے ان کے حیا کے قصے سنانا شروع کرے ابھی فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی اندر ہے ہدایت صاحبہ میں اور ان کی حیا کیسی تھی ان کی سادگی کیسی تھی انہوں نے اپنا گھر کیسے چلایا اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کیا ہے یہ ان کی معاشرت ہے وہ معاشرت اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو تاکہ ان کے دلوں میں فیشن پرستی کی لانت اور نحوست اتر جاوے اور ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی عظمت اور محبت ان کے قلوب میں بیٹھ جائے پھر شادی میں ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ بیٹا ایسا نہیں کر سکتے یہ جائز نہیں یہ ناجائز ہے بلکہ بچے تیار ہوں گے کہ ہماری شادی سادہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں اس سے ہمارے گھروں کی تعمیر ہو یہ گھروں کی تعمیر ہے بنگلے بنا دینا تعمیر نہیں ہے یہ تو ببال آدمی پر حدیث اس میں نا وہ آدمی پر وہ وہ مال ببال بنے گا اور بدترین مال وہ ہے جو تعمیر پر خرچ ہوا ہے یہ کوئی بات ہوئی کہ ہم کام تو دین کا کر رہے ہوں باتیں صحابہ کی کر رہے ہوں اور جذبات ہمارے دنیا داروں جیسے بن رہے ہوں ہم باتیں تو دین کی کر رہے ہیں اور تعلیم میں صحابہ کے قصے پڑھ رہے ہیں اور جب گھر بنانے بیٹھے تو نقشہ ہم ایسے لوگوں سے لیں کہ جنہوں نے بالکنی بنا کر ایسی بالکنی بنائی ہے کہ ہمارا گھر شو روم بنا ہوا ہے کہ بچیاں وہاں بیٹھی ہوئے محلے بھر کے لوگ اس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ پھر حیا کے ساتھ وہ گھر بنے گا اس گھر کی چار دیواری ایسی بنے گی کہ جس کی جس اگر گھر میں عورت بات بھی کرے گی تو اس کی بات کی آواز باہر نہ جاگے اس کا خیال کیا جائے گا کہ اس گھر میں اگر عورت گھوم رہی ہے تو اس عورت کا اس عورت پر کسی کی نظر نہ جائے باقی ہم بات صحابہ کی کریں تعلیم میں صحابہ کی باتیں پڑھیں اور ہماری شادی یہود و نصارہ کے طریقے پر ہو ہمارے ولیمہ ان کے طریقے پر ہو رہا ہوں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے سے گھر کے بچے بچے کا مزاج یہ بناویں کہ وہ جو ہے اسلامی معاشرت کے لیے آمادہ ہو رہے ہو اور گھر میں اسلامی معاشرے کو جگہ ملے بچوں بچیوں کا لباس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے اس لباس سے ملتا ہے جس میں حیا ہو جس میں حیا ہو جس میں سطح چھپ جاتا ہو ورنہ حدیث و محر کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو باوجود کپڑوں کے ننگی معلوم ہوگی باوجود کپڑوں کے ان کا کپڑے ہوں گے لیکن کپڑوں میں ان کا سطر چھپا ہوا نہیں ہوگا ہم اپنے گھروں کو نمونہ بنا رہے اپنی بچیوں کو حیا کا لباس پہنا برقع سادہ پہناوے برقع تو وہی ہے کہ جو اندر پتا نہ چلے کہ اندر پندرہ سولہ سال کی جوان بچی ہے یا ساٹھ سال کی بوڑھی عورت ہے پتا نہ چل رہا ہو اس اس کپڑے سے کہ اندر کون ہے اس کا نام برقع ہے باقی جو اور زیادہ زینت اس کی ظاہر کر رہا ہے وہ تھوڑا برقع ہوا ہے اگر تبلیغ والوں کے گھروں میں وہ یہ برقع چل رہا ہے تو پھر عوام کہاں سے لائے گی دوسرا برقع اپنے گھر میں اپنی بچوں کا سر کہ بیٹا برقع تو اصل یہ ہے تم زینت کرو اپنے شوہر کے لیے کوئی حرج نہیں اجازت ہے جتنی زینت کرنی ہے کر لیں اپنی بیوی سے کہے کہ ہمارے لیے زینت کر لے جتنی کرنی ہے لیکن باہر جا رہے ہیں تو برقعے کے ساتھ ہو اور برقع سادہ ہو اور ڈھیلا ہو کہ جس میں پورا جسم جو ہے جسم کے اندر نمایاں نہ ہو رہے ہو کسی جگہ سے یہ اصل پردہ ہے اور یہ پردہ اللہ کا حکم ہے ازواج متحرات سے پردہ کروایا اللہ نے حالانکہ امت کی مائیں ہیں ازواج متحرات امت کی مائیں ہیں ان ماؤں سے کہا قرن فی بولو تک اولا تبر قبر جاہلی یتی اولا وہ سلا تو آتی نہ زٹا تو آتی کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور جیسے جاہلیت کے دور میں عورتیں بے پردہ گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو ان کو گھر میں بٹھایا اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی زوج محترمہ کے پاس ہے اور ابن ام مختوم آئے جو نابینا تھے حضور علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم پردہ کر لو انہوں نے کہا کہ ابن ام مختوم تو نابینا ہے تو حضور نے کہا کہ تو بھی نابینا ہے حالانکہ امت کی ماں ہے وہ اور وہ کرنے اول ہے پہلی صدی ہے خیر القرون جس کو کہا کہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ حضور علیہ السلام موجود ہے وہاں پر اور وہ ایسے عمر ان گلیوں میں موجود ہے جن سے چیتن بھگ جاتا تھا اس زمانے میں حضور اپنی زوجہ محترمہ جو امت کی ماں ہے اس ماں سے پردہ کروا رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے چچازاد بہن خالازاد بہن پوفیزاد بہن ماموزاد بہن یہ بہنیں نہیں ہیں جس سے نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہیں اس کے سامنے بغیر پردے کے جانا جائز نہیں ہے خدا میں اہتمام کریں گے اس کا اس محنت سے یہ مطلوب ہے مولانا الیاس صاحب سے کسی نے پوچھا کیا چاہتے ہو تو کہاں احیاء جمی ہم آ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب زندہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام یہ معاشرہ لے کر آئے ہیں اس گھر کی تعلیم سے معاشرہ مطلوب ہے کہ جس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اس گھر کی جوان بیٹی اپنے چچازاد خفیزات خالازاد ماموزاد بھائی کے سامنے نہیں جائے گی اب اور وہ خالہ دادی داد بھائی اپنی جوان اس بہن کے سامنے نہیں جائے گا اس کے بغیر حجاب کے بات نہیں کرے گا یہ اس محنت کا مطلوب ہے کہ ہماری گھر کی معاشرت میں وہ دین آوے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں میں تھا وہ حیا آ جاوے وہ پردہ آ جاوے اور وہ نظام گھروں میں آئے وہ سادگی آوے جو سادگی حضور کے گھروں میں تھی ورنہ ہم اسی قوم کے رسم و رواج کے پابند رہے جس جس قوم کی جس جو رسم و رواج کی بچے بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کی ہیں تو پھر وہی قوم کے رسم و رواج ہمیں جہنم تک پہنچا دیں گے ہماری شادیوں میں پتہ چل جاوے کہ بھائی یہاں تو حضور اور صحابہ والا دین چلے گا یہاں باپ دادا والا دین نہیں چلے گا کہ یہاں اس گھر میں محنت ہوئی ہے پندرہ بیس سال سے پچیس سال ہماری محنتوں کا آؤٹ پٹ جس کو کہیں اور ہماری محنتوں کا نتیجہ جس کو کہیں کہ ہمارے گھر میں ہونے والی شادیاں اور ہمارے گھروں سے اٹھنے والے جنازے وہ بتائیں گے کہ گھر میں دین کتنا ہے وہ ہمارا تھرمومیٹر ہے وہ ہمارا تھرمومیٹر ہے اس کے لیے تعلیم کے راستے ہم ذہن بنائیں گے بچوں کا بچیوں کا پوتوں کا نوازوں کا گھر کے بڑوں کا چھوٹوں کا اس کے لیے بعض مرتبہ جھیلنا پڑے گا ان کے تانے برداشت کرنے پڑیں گے حضرت شیخ نے اپنے آپ بیچے میں قصہ لکھا ہے کہ جب ان کی دو بیٹیوں کا نکاح کروایا ایک کا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور ایک کا حضرت مولانا انعام صاحب کے ساتھ پہلے سے رشتہ طے تھا مولانا الیاس صاحب نظام الدین سے تشریف لائے ہوئے تھے سہارنپور میں انہوں نے کہا دوپہر میں کہ جی چاہتا ہے کہ انعام و یوسف کے نکاح کر دے شیخ نے کوئی بات نہیں کروا دیتے ہیں گھر میں کہلوا دیا کہ بچوں کو کہہ دینا ان کی بڑی بہن کو کہ تمہاری بہنوں کا آج نکاح ہے اور شام کو یا یعنی نکاح پڑھوا دیا نکاح کے بعد مولانا الیاس صاحب نے کہا نکاح ہو گئے تو رخصتی بھی ہو جانی چاہیے تو پھر کہلوایا بڑی بیٹی کو ان کی کہ تمہاری دو بہنوں کو کہہ دو کہ دونوں بہنیں تیار رہے آج ان کی رخصتی ہے اور ان دو دامادوں کو اپنے گھر میں ایک کو اوپر ایک کو نیچے دو کمرے دے دیے اور رات میں رخصتی کروا دی رات میں رخصتی ہو گئی دوسرے دن جو موجود تھے ماں حضر اس پر تھوڑا ولیمہ کر دیا ان کے خاندان کے جو بڑے لوگ تھے ادھر کانگلے میں رہتے تھے وہ ان کو دھیرے دھیرے پتا چلا ایک دم سے یعنی صبح سے لے کر شام تک میں سارا ہو گیا رات میں رخصتی ہو گئی تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اگر شیخ کو کہلوایا کہ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی یعنی تم نے ایسا نکاح کر دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے رخصتی کر دی سارا کر دیا تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی تو حضرت شیخ نے وہ آدمی جو آیا تھا نا اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناک پر رکھا اور اس کو بتایا دیکھ ان کو جا کر کہنا کہ تمہاری کٹی تو کٹ گئے ہماری تو نہیں کٹی ہے یعنی کہ ہم نے ایسا کام تھوڑا کیا کہ ناک کٹ جا رہے اس سے ہماری ایسی اتنی چھوٹی ناک تھوڑی کتنے ایسے میں کٹ جا رہے یہ تو حضور کی سنتیں ہیں کہ نکاح تو اس معاشرے میں چلتے چلتے ہو جاتے تھے اور عبد الرحمان ابن اوف جیسے جو حضور سے اتنے قریب آدمی آپ کی شورا کے ساتھ ہی عبد الرحمان ابن انہوں نے نکاح کیا حضور کو پتا نہیں ولیمہ ہو گیا وہ تو دوسرے دن آئے خاص قسم کی خوشبو لگاتے تھے اس زمانے میں وہ دیکھے تو عبد الرحمان یہ کیا کیا بولے میں نے نکاح کیا تو پھر حضور نے کہا اولم ولو بشاطل کہ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کے بچہ ہی کیوں نہ ہو یہ نکاح تو ایسی چیز ہے کہ آسانی کے ساتھ ہو جائے ہم اپنے معاشرے میں اس کو رواج دیں کہ جہاں بچے بچیاں جوان اور بالغ ہو رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہیں تو ان کے نکاح کا انتظام کیا جا رہا ہے بچی نکاح کے قابل ہو گئی حضور نے کہا کہ جلدی کی جائے اس کو رخصت کرنے میں تکلفات نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہمارے پاس گھر نہیں ہمارے بھائی گھر نہیں تو کرائے کے کمرے میں نکاح ہو سکتا ہے حید علی کے پاس کیا تھا حضور نے اپنی بیٹی دی حید علی کو آپ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بتایا ہے حید علی فقیر فقرا صحابہ میں سے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے مہر کے پیسے نہیں تھے نکاح کرنے کے لیے ولیمہ کرنے کے لیے ولیمے کے پیسے نہیں تھے اور گھر میں بسانے کے کوئی برتن ان کے پاس نہیں تھے حضور علیہ السلام نے اپنے پاس سے چند برتن دے دیے ان کو کیونکہ گھر میں بیٹے کی طرح رہے تھے وہ اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ایک فقیر صحابی کے ساتھ اور امت کو عملی طور پر بتا دیا کہ ہمارا معیار دین ہے اگر ہمارا بھی معیار دین دنیا ہے اور ہم بھی پیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور اور صحابہ والا معاشرہ کس دن زندہ ہوگا وہ کس دن زندہ ہوگا اصل ہمارا معیار دین ہے گھر کی تعلیم کے راستے سے ہم اپنے گھروں کی فضا بناویں کہ گھر کی معاشرت میں دین آوے معاشرت کی میں دین ہے اس دین میں استحکام ہے اگر معاشرت میں دین نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے ذہن مرتد ہوتے ہیں سب سے پہلے ذہن مرتد ہوتے ہیں اور پھر ذہنی ارتداد کے بعد معاشرہ مرتد ہوتا ہے کہ نماز روزہ کلمہ زکوٰۃ حج باقی رہتا ہے لیکن لباس میں سے سنت ختم ہے اور گھر کے معاشرے میں سے سنتیں ختم ہے شادی بیاہ میں سے دین ختم ہے تو وہاں نماز روزے تلاوت ذکر باقی ہے لیکن معاشرہ مرتد ہے یہ مرتد معاشرہ لمبی عمر تک اپنے دین پر باقی نہیں رہتا ہے آج دنیا کے ملکوں میں جا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے دینداروں کی اولادیں اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرا مذہب اختیار کیے ہوئے اس کی وجہ یہی بنی پہلے ان کے ذہن مرتد ہوئے اسلامی طریقوں میں انہوں نے کیڑے نکالنا شروع کیے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں بھیجا جہاں کا پورا نظام نسرانی اور یہودیوں کے پاس تھا وہ وہاں پڑھ کر آئے اپنا معاشرہ مرتب کیا انہوں نے نماز روزوں پر باقی تھے وہ چند سالوں کے بعد اگلی جو ان کی نسل آئی انہوں نے اپنے دین سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے کوشش کریں اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے ایک ہموار کرنی کرو گے انشاءاللہ کون کون کریں گے خود ہمیں تعلیم کرنی اپنے گھر میں اور اپنے بچوں بچیوں کا لباس جو ہماری بنیادیں ہیں اور گھر کی شادی بیاہ موت میت جو ہے اس میں علماء سے پوچھے کہ کیسے کرنا ہے رخصت کی شکل نہ تلاش کر لاوے یہ کرنا بھی جائز ہے وہ کرنا بھی جائز ہے وہ کرنا بھی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو عظیمت والا دین ہے اس دین کو جگہ دینا یہ ہماری اس محنت کا مطلوب ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ عطا فرما اب پانچواں جو ہمارا تہروزہ جماعتیں ہیں تو وہ جیسے شروع میں عرض کیا کہ سارے ساتھیوں کے ہفتوں کی تعین کر کے ان کے ساتھ جماعتیں بنانے کی بنیادیں ڈالیں اور ہر ذمہ دار کے ساتھ تین دن کی جماعت بنانا ہر ذمہ دار کے ساتھ تین دن کی جماعت بنا اور جماعتوں کو جلدی وصول کریں صبح سے ہی جو ساتھی ہیں وہ تیاری کر کے فجر میں آ گئے باقی جو بچے ان کو وصول کر لیے اور جماعت کو جانے سے پہلے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تفصیل سے بات سمجھا کر روانگی جی کی بات پلاو آٹھ اجتماعی عمل کیا کیا ہے پھر ایک ایک عمل کو سمجھا لیں انفرادی عمل اتنے ہیں اس کو ایک ایک کو سمجھا لیں امیر کی اطاعت مسجد کے آداب کھانے پینے کے آداب سفر کے آداب نقد جماعت مسجد وال جماعت پھر نقد جماعت کیسے وصول کرنی تو وصولی کا طریقہ بتا یہ ساری چیزیں جب تفصیل سے ہوگی تو ڈیڑھ گھنٹہ کم پڑے گا پوری جماعت کو بٹھا کر پوری بات کر کے روانہ کریں ان کو تاکید کریں کہ وہ تین دن کی نقد جماعت لے کر آئے وہاں تین دن کی نقد جماعت وہاں سے لاویں اور وہ جماعت کو اگر کمزور ہے تو اس حساب سے لاویں مضبوط جماعت ایسے علاقے میں ڈالے ان کو اور کمزور ہے تو اس کو مضبوط مسجد میں لا کر اس کو تین دن رکھ کر ان کو کام سکھا کر پھر روانہ کریں ان کو واپس کریں اسی ترتیب پر سارے ساتھیوں کے سہروزہ لگے جمع وقت پر روانہ ہوں اور ہر جمع نقد جماعت لے کر آ رہی ہے یہ بنیادیں ہماری پانچ امال کی ہیں اگر اس کو صحیح رخ سے کیا گیا تو چند مہینوں میں ہمارے پورے علاقے کی فضا بدل جائے گی آپ حضرات خود دیکھیں آپ حضرات خود دیکھیں کہ پندرہ سال پہلے کھیڑا ضلع کا کیا حال تھا پندرہ سال پہلے ابھی اب تفقد ہوا تو آٹھ آدمی ڈھائی گھنٹے والے ہوئے ممکن ہے دوسرے اور بھی ہوں گے جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے پچاس ہوں گے باقی ڈیڑھ گھنٹہ کوئی ایک گھنٹہ کوئی آدھا گھنٹہ دے رہا ہے تو اتنی تھوڑی سی محنت پر اتنی تھوڑی سی محنت پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کتنا کرم ہے کیا اتنا بڑا مجمع اجتماع میں ہے اور پتہ نہیں کتنے سو ضلع میں حافظ ہیں کتنے علماء ہیں اور کتنے ساری فضائیں بن رہی ہیں مستورات کی جماعتیں اور کتنی عورتیں شریف پردے میں آئی یہ ہماری تھوڑی چند یعنی تھوڑی سی قربانی اور تھوڑی محنت کے نتائج ہے اگر صحیح معنوں میں ہمارا یہ مجمع ان امال کو صحیح رخ سے کرنے کا طے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چند مہینوں میں ایسی فضائیں ہموار کرے گا کہ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ بھائی اسلامی معاشرہ اور صحیح دینی نظام دیکھ رہا ہوں تو فلا فلا گاؤں میں ہے سو فیصد نمازی دیکھ رہے ہوں تو فلا جگہ پر ہے ہر گھر میں تعلیم زندہ تو فلا گاؤں ہے فلا محلہ ہے کہ جہاں کے ہر گھر میں تعلیم ہے فلا جگہ ہے وہاں اشراک پڑھنے والے سو آدمی ہوتے ہیں فلا جگہ ہے تحجد پڑھنے والے پچیس آدمی یہ ساری خیر وجود میں آئے گی جو ہماری محنت سے مصروف ہے اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ خالی انشاءاللہ کہہ کر چھٹی نہیں کرنی بلکہ پکے فیصلے کریں کہ انشاءاللہ ان کاموں کو صحیح ترتیب کے ساتھ اپنی ذات سے کرنے کی پوری کوشش کریں گے بھائی کرو گے انشاءاللہ بھائی کرو گے کون کون کریں گے بولیے حسین صاحب کون کون کریں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھول تو نہیں جائیں گے اچھا دو دو رکعت پڑھ کے اس پر اللہ سے مہر لگوا دیں سب طے کریں ان شاء اللہ کسی وقت دو رکعت پڑھیں گے اور اللہ سے مہر لگوائیں گے کہ اللہ جو عمل کا مذاکرہ ہوا ان عملوں کو بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے کریں گے اور اللہ سے اس مت مانگیں گے کبھی بولے سے کوئی عمل چھوٹے تو ندامت ہو اس پر ڈھائی گھنٹے کے دو گھنٹے لگ گئے تو آدھے گھنٹے کی ندامت کریں دوسرے دن اس کو کور کریں لیں آج تین گھنٹے دیں گے تاکہ شیطان دوبارہ پھر ہمت بلکہ وقت پر لگوا دے ایک ایک گش میں کمزوری آئی تو فوراً دوسرے ہفتے جو ہے اس سے آگے کی فکر کر لیں بلکہ ہمارے بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ گشت اور ہفتہ واری اجتماع کے دن اپنے پرسنل سفر نہیں کرتے اکرانی میں پیسہ لینے کے لیکن اس کو نہیں آج ہمارا گیسٹ تو کالے آج آتے دو تو ٹھیک چاہیے تو بچے کالے ہی نہیں پرم دیوس چاہیے ہمارا دو دیوس ہمارے ایک ساتھی ہجمے سے واپس آئے ہجمے سے اور ان کا تین دن کا ہفتہ تھا تو ایئرپورٹ سے بیوی بچوں کو بیوی ساتھ میں تھی ان کو بچوں کے ساتھ روانہ کیا وہ سیدھے مسجد گئے اور وہاں سے اپنے تین دن لگا کر پھر واپس گئے مارا سانس جو اتنا اہتمام وہ لوگ کر رہے ہیں وہ اندر سے طے کر لیا تو ان کے لیے آسان ہوگا اس لیے آپ لوگ کیا کرو گے ان شاء اللہ کریں گے کرو گے ان شاء اللہ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ فضائی سن سن کر ہمارے جذبات یہ بنے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں بولو نا بھائی اتنی زندگی خالد ابن ولید نے کہا مانا متوجو نا وہ اپنے گھر پر ان کے انتقال کا وقت قریب تھا نا تو انہوں نے بد دعا دی ہے سب کو کیا بد دعا دی اللہ بزدلوں کی نیند حرام کر دینا ان کو گھروں میں نیند مت دینا تاکہ تیرے راستے میں نکل جاؤ جو بزدل بنے ان کو کیا کرنا ان کو گھروں میں نیند نہ آئے تاکہ میرے راستے میں نکل جائے ہمارے جذبات ہمارے ایک ساتھی سے بولے تھے گے عبد الرحمان کاشی جانتے ہیں بہت سے تقریباً تیرہ میں تو انہوں نے وقت بھی لگایا ہے اور پرانے آدمی تھے چوپن مرتبہ چار مہینے لگائے تھے انہوں کتنے مرتبہ بولو نا اور زندگی کے آخری دو تین سال بیمار رہے پانچ چھ بیماری لگ گئی تھی تو مولانا نے سب نے مشورے سے ان کو روک دیا تھا کہ ان کو ابھی بھیجنے کا نہیں جمع تو ان کا وقت آ رہا ہے تو روزانہ کبھی میرے پاس آ کبھی استفائی مارو مشورہ کرو مارا تو ہر سال کا معمول سے چار مہینہ અહીં સર તમે ઇલાજ કરાયેલો હમણાં તમારી બુઢાપો છે તંદુરસ્ત થઈ જશો પછી કરવાનું છે નહીં નહીં પણ મારે તો અલ્લાહ રસ્તામાં મરવાનું روزانہ جو ملے اس کو کہہ رہے جو ملے اس کو کہہ رہے تو پھر مشورہ والے بھی ان سے بھائی یہ آدمی کا جذبہ ہے تو کچھ کرو پھر بیٹھے کیا کرنا لیکن ان کی بیماریاں ایسی کہ گھٹنوں میں تکلیف سیڑھی نہیں چل سکتے سانس پھول جانا ہارٹ کے مریض تھے شوگر پیشنٹ تھے اندر پکڑی تھی اس میں اور پتہ نہیں اور کیا کیا تھا تو کیا پھر ان کے اتنے زیادہ اصرار پر ساتھیوں نے یہ کیا بھائی ان کو اپنے قریب کے جو علاقے ہیں ادھر جھابوا میں ایک چلہ لگوایا ایک پیر شمل واڑا میں لگوایا اور تیسرا چلہ ان کا سرخیز بھیجا تھا وہ سرخیز اور وہاں جو ہے کچھ دن ہوئے تھے پندرہ بیس دن اور ایک دن رات میں تحجد کے بہت پابند تھے امان کے ایسے پابند تھے سفے اولا ان کو اپنے زمانے میں اتنی تکلیف تھی کہ پیشاب کے لیے دوڑ کے جانا پڑتا اور گھٹنوں ساتھ نہیں دے رہے ورنہ پیشاب ہو جائے اتنے تقاضہ تیز ہو جائے لیکن پھر بھی کبھی سفے اولا نہیں چھوڑی اخیر تک اور تین روزوں کے اس کے جو تین تیرہ چودہ پندرہ کے روزے ہوتے ہیں بیس کے ان روزوں کے کہ اس بیماریوں میں بھی روزے نہیں چھوڑے وہ سفر حضر میں کہیں بھی ہو اتنے پابند عمل تھے اپنی تلاوت کا جو معمول جب تک پورا نہ ہو سوئے تحجد کے ایسے ہی پابند تحجد پڑھی انہوں نے رات میں اچھے خاصے سوئے ہیں ایک آدمی نے ان کو فون کیا ہوگا دعوت کرنے کے لیے ہمارے وہاں کا میں احمدآباد میں رہتا ہوں تو اس بار بار وہ پوچھ رہا ہے کہ امیر صاحب تمہاری جو چارج تھی تم جیل ہے نا وہی ہماری چارج وہ اس نے فون ریکارڈ کیا تھا بس وہ آخری بات اس سے پھر اس کے بعد سو گئے اور تعجب پڑی اچھے خاصی دعا مانگی پھر اس کے بعد ان کا معمول تھا اتباع سنت سے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھوڑی دیر لیٹ گئے فجر کی اذان ہوئی کرنے گئے آدھا وزو ہوا تھا وہی کر گئے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے اندر کی وہ تمنا تھی کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں مرنا تو انہوں نے طے کر دیا تھا کہ ان کو نہیں جانے کا جماعت میں لیکن وہ ان کی تمنا ان کو کھینچے کھینچے لے گئے اور اپنا مقصد کو پا لیا تو ہمارے تو یہ جذبات بنے کہ ہم بھی تھوڑی کہ یہاں محنت کرتے کرتے بنیوں کی طرح مریں گے کہ ہمارے کام کرتے کرتے جذبات یہ بنے بھائی چلو پانچ سال سے چل رہا ہے چار چار مہینے کا رہے اب تو دس سال ہو گئے ہم کو تبدیل میں لگے ہوئے چلنا لگا رہے اور سالانہ چار مہینے کی تفصیل پڑھا رہے یہ سال میں ہمارے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مہینے لگ چکے ہیں لا بلّہ کے راستے میں دنیا کے ملکوں میں جانے کا ایک یعنی کام کا شوق گھومنے کا شوق نہیں وہ تو بہت بری چیز کہ ملکوں میں گھومنے کا شوق پیدا ہو جاوے اللہ کا کام کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اس لیے صحابہ کے قصے پڑھے کہ ان کو کام کرنے کا کیسا ولولہ اور شوق تھا کہ وہاں جا کر کشتیاں جلا دی کہ گھر جانے کا دل میں واہمہ بھی نہ ہاں، ہاں۔ کہ گھر جانے کا واہمہ نہ آئے کہیں ہم کو اچک نہ جائے عبداللہ ابن رواج کہہ رہے کہ تو مانے یا نہ مانے نفس کو کتاب کر رہے کہ تجھے اندر اترنا پڑے گا وہ قصوں کو پڑھے ہم کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیسے جذبات بنائے تھے انہوں نے ان کے سینوں میں بھی دل تھے اللہ نے ہمیں بھی سینوں میں دل دیے ان دلوں کو اگر ان کے قصے اور حضور کی باتیں اللہ کا کلام سن کر اس میں وہ جذبات بنائیں گے تو وہ جذبات اندر جائیں گے اور اگر دنیا داروں کی باتیں سن کر بنگلے بنانے کے زمینیں بچانے کے اور دنیا کے کاروبار بڑھانے کے اگر باتیں سنیے تو وہ جذبات بن کر گھر چھوڑنا مشکل ہو جائے گا پھر پرانا ساتھی اس نے دو دو تین تین بار چار مہینے لگا دیے ایک زمانے میں بڑی قربانیوں کے ساتھ ذرا دنیا دو پیسے ہاتھ میں آ گئے تو چلا لگانا مشکل ہو جائے گا اور ایسا ہوتا ہے اصل اندر کے جذبات ہیں اپنے جذبات بناویں تعلیم کے حلقوں میں یہ اپنے اپنے قلوب کو ان کے ان مقدس ہستیوں کے واقعات اپنے دلوں میں اتارے اور ان کے جیسے جذبات بنائے کہ ان کے جذبات کیا تھے دنیا جمع کرنے کے جذبات نہیں تھے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اور یہ مال ایک گھر میں ہم دو جمع نہیں ہوں گے اے تو عمر بیت المال کو جھاڑو لگا دیتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین پھر تم نظام کیسے چلاؤ کچھ مال رہنے تو اپنے پاس وہ تو عمر کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمان تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے ہم تو اپنا کام تقوی سے چلائیں تقوی سے ہمارا نظام چلائیں ہماری بنیادیں یہ ہیں ہماری بنیادیں دنیا داروں کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے کمزور ہیں کاروبار کر رہے ہیں کریں گے چھوڑیں گے نہیں اور ٹھیک ہے کمزور ہے تھوڑا سا سال بھر کا اناج غلہ بھر لیتے بھر لیں حضور علیہ السلام اپنے ازواج کو سال بھر کا اناج دے دیتے تھے اپنے پاس نہیں رکھتے اتباع سنت میں کر لیں گے وہ بھی اور اپنے اسباب تھوڑے سے کریں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنت دین کی کر رہے ہیں اور حوث دنیا کی بڑھ رہی ہو کام تو دین کا کر رہا ہے کہ ہماری حوث کو جنت بنانے کی بڑھ رہی ہو اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہم جنت کے نظارے دیکھ رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں عہد کے پیچھے جنت نظر آ رہی ہے کہ جنت کے نظارے وہاں کا شوق بڑھ رہا ہو اللہ کی ملاقات کا شوق بڑھ رہا ہو کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے عمل کرے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والا اپنے آپ کو عمل صالحہ میں مجبور کرے میں عمل سول اور جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو عمل میں لگا دینا ہم اپنے آپ کو عمل میں لگا قربانی میں آگے بڑھیں اور اپنے جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ سے کہیں جو بھی کام کرتا ہے اس پر حالات ہوتے ہیں کبھی گھر سے کبھی کاروباری کبھی اپنی ذاتی حالات ہیں کبھی بیماریاں ہیں آزار آدمی کے ساتھ لگنا شروع ہوتے ہیں لیکن ان عذروں کی پرورش نہ کریں آزار کو پالے نہیں کہ چھوٹی سی بیماری لگ گیا دماغ میں بٹھا جائے بھائی اب تو میں نہیں جا سکتا ہوں شوگر پیشنٹ کو روٹی ملے گی نہیں تو کیسے گزارا کرو کیسے ہوگا تو اب یہ تو ازر لگ گیا اور اس کی پرورش کر ڈالی تو ازر بڑا ہو جائے گا ان آزار کو قطع کرے دنیا داروں کو سوچے کہ بڑے بڑے بیمار دنیا کے سفر کر رہے اپنے کاروبار کے لیے ابھی ایک جگہ میں نے ایک مضمون پڑھا یہ پہاڑوں پر ریسرچ کرنے والے جو ہیں پہاڑوں پر جو پہاڑوں کی پیمائش ناپتے ہیں پتا نہیں کتنے سو لوگ پہاڑوں کی پیمائش میں گئے اس میں سے تقریباً پچیس فیصد لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے مر گئے وہاں پر کیا کام کیا انہوں نے کہ پہاڑ ناپا کتنا بڑا کام کر لیا کہ پہاڑ کی پیمائش لے کر آئے اور اتنے لوگوں نے جانے دے دی اس پر لوگ تفریح میں جانے دے رہے ہیں جنگلوں میں ریسرچ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں واپس نہیں آیا آج تک وہ سائنس اور ریسرچ کے نام پر ان کو ایسا جنون چڑھا ہوا ہے لوگ ریس سائیکل کی ریس کرنے کے لیے ملیشیا اور انڈونیشیا سے انڈیا آ کر یہاں دو سو ڈھائی سو پانچ سو کلو میٹر سائیکل چلاتے ہیں کیا ملے گا ان کو اس پر اور یہاں اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے جو ہمارے اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو اس کے لیے اگر ہماری جان و مال لگ جاوے تو اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اور کہ ہمت کے ساتھ طے کریں ان شاء اللہ کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ اور اپنے سارے کاموں کو اس کام پر موقع پیچھے کریں گے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو آگے کریں گے کرو گے انشاءاللہ اور مشورے سے چلیں گے کیسے چلیں گے اپنی مرضی سے نہیں آدمی اپنی مرضی سے چاہے کتنی قربانی دے لے ہوئے وہ ترقی نہیں کر پائے گا جو آدمی مشورے سے اپنے آپ کو چلائے گا اللہ اس کو ترقی دے گا اور اللہ اسے آگے بڑھائے گا طے کرتے ہیں بھائی سبھی اب آپ اس مجمع میں سے جن کے دو مرتبہ چار مہینے لگے ہیں اور تین سال کا چلہ ہے وہ ساتھی ہمت کے ساتھ پیش کرو کہ انشاءاللہ یہ دو ہزار انیس میں ہم جس ملک کا ہمارے لیے مشورہ ہوگا وہاں بیرون کا سفر کریں گے اپنے جیب کو اپنے اسباب کو نہ دیکھیں اللہ کی مدد کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیش کریں تو انشاءاللہ شاء دو ہزار انیس میں ہم بیرون کسی ملک میں چار مہینے لگائیں گے ہمت سے کھڑے ہو جائیں جلدی سے کھڑا ہونا کہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں ہمت سے پیش کریں جن کے دو مرتبہ چار مہینے لگ گئے ہیں تین سال کا چلا بھی ہے کھڑے ہو جائیں کھڑے رہے ابھی کھڑے رہیں بیٹھے نہیں کھڑے رہیں ماشاء اللہ کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں کرے ہمت کریں ماشاء اللہ ہاں شہر سے بھی کھڑے ہوں ہمارے ہر زون سے www.attableek.com, the reviver of